پارا نمبر بارہ ہے جوز ٹویل یہ اب کنٹینیوشن آئے گا ہمارا سورہ ہود کا زمین پر چلنے والا ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے ہر جاندار چھوٹا سا چھوٹا جانور کیوں نہ ہو یا کوئی پیراسائٹ کیوں نہ ہو بیکٹیریا کیوں نہ ہو ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے اب یہاں پر اس آیت میں وما من دابتن کہا گیا ہے وما من دابتن یہ نہیں کہا گیا وما من احدن ہر ایک کا بلکہ دابتن دابتن کا مطلب چلنے والے ہر چلنے والے ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے اس کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے کہ رزق کسی کو بھی اس وقت ملے گا جب انسان زمین پر چلے یعنی کچھ کام کرے تب رزق ملے گا یعنی مرد حضرات کیا کرتے کام کرتے تب وہ کچھ نہ کچھ کما کے لاتے ہیں اور عورتیں کیا کرتی ہیں جب کام کرتی ہے یعنی پکاتی ہے تب کھایا جاتا ہے نا تو جب تک کام نہ کیا جائے تب تک نہیں ملے گا تو چلنا ہوگا بغیر چلے بیٹھ کے رہنے سے روزی نہیں ملے گی کہ بس منہ میں آ جائے روزی ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے کام کرنا ہوگا چلنا ہوگا اس لیے روزی کی تلاش کرنے کے لیے نکلو یہ کہا گیا ہے توکل بھی اسی کا نام ہے کہ انسان تدبیر کرے سبب اختیار کرے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دے جتنا لکھا ہوا ہے تقدیر میں وہ مل جائے گا لیکن کوشش ضروری ہے پھر دوسری ایک چیز اسی ایک آیت میں دیکھیں کئی ایک چیز ہم کو ملتی ہے بہت ساری چیزیں لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہر ایک کو ایکسپلین کیا جائے بس چند ایک چیز لے لیتی ہوں سیکنڈ پوائنٹ اگر کسی کو غریبی کا ڈر ہو کہ میں غریب ہو جاؤں گا اتنا میں اس کو دے رہا ہوں اس کو دے رہا ہوں یا کچھ ایسے صدقہ خیرات کرتے وقت اکثر شیطان رکا دیتا ہے نا روکتا ہے وہ تو پھر یاد رکھیں اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کے ذمے ہے ہر ایک کا رزق کبھی کبھی پتھروں کے اندر دیکھا گیا کہ کچھ انسیکٹس ہوتے ہیں کچھ کیڑے ہوتے ہیں تو اندر جو انسیکٹ ہے کیڑے ہیں ان کو کون دے رہا ہے رزق وہ بھی تو زندہ ہے نا تو وہ جو پتھر ہے اسی کو اللہ نے اس کا رزق بنا دیا ہے اگر ہم پتھر کھانے لگیں تو ہم زندہ ہی نہیں بچیں تو سبحان اللہ اللہ نے اس تک وہ رزق پہنچا دیا اس کو وہ رزق ادا کر رہا ہے پتھر کے اندر بھی کبھی کبھی ڈیزرٹ ایریا میں جاتے جہاں کچھ بھی نہیں ہے آس پاس کچھ نظر نہیں آتا نہ درخت ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں لیکن وہاں کچھ ایسے جانور مل جاتے یا کیڑے ہیں وہ ملتے ہیں تو ان کو بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے چٹانوں کے اندر بھی جو کیڑے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ رزق عطا کرنا ہے تو ہر ایک کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے اور ایک چیز تیسری چیز کہ اللہ ہی رزق ہوا اس پر دیکھیں اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق اب اللہ ہی پر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے کسی اور کے اوپر تو نہیں ہے یہ اللہ نے بتا دیا تو اللہ بتا رہا ہے کہ روزی پہنچانے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے حق میں قرار دیا ہے کہ یہ میرا حق ہے میں ان کو عطا کروں گا کیونکہ پیدا جس نے کیا اسی کو زیادہ فکر ہوگی نا تو اللہ رزق عطا کر رہا ہے ایون ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے کون دے رہا تھا کیا ماں اندر آ کے کھلاتی تھی اندر کون دے رہا تھا ہمیں وہ بھی دھیان میں رکھے کہ ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمے ہے جب اس نے رسک دینے کی ذمہ داری لی ہے اپنا حق قرار دیا ہے تو کیا وہ اپنا حق ادا نہیں کرے گا تو یہ ایک چیز ہے جو ہم میں بہت کمزور ہے وہ ہے ہم اس بات کو مانتے نہیں حالانکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے تقدیر پہ ایمان یہ بھی ایمان کا حصہ ہے روتے دھوتے بیٹھتے ایسا ہوا ویسا ہوا ہمارا کم پڑ رہا ہے یہ ہو رہا ہے جو تقدیر میں وہ مل رہا ہے کوشش کرو اور کوشش کرو لیکن روتے دھوتے بیٹھنا نہیں چاہیے اور اللہ کے ذمہ ہے اللہ دے گا کسی نہ کسی طرح اور ایک چیز مستعد یعنی سونپے جانے کی جگہ اب زمین سونپے جانے کی جگہ اس کی کئی ایک تفسیر ہے ایک ہی تفسیر میں بتا دیتی ہوں ہمیں دفنایا جائے گا تو زمین کے اندر ہی نا تو سونپنا یعنی یہ امانت ہے وہ ایک دن واپس کرے گا وہ اللہ کو یعنی ایک دن آئے گا جب اس میں سے سارے مردے باہر نکل جائیں گے مرے ہوئے انسان زندہ ہو کے نکلے گے کیونکہ یہ امانت اس کے پاس ہے بعد میں وہ نکال دے گا امانت واپس کر دے گا اللہ کو تو سبحان اللہ ایک آیت میں دیکھیں ہمیں کتنے پوائنٹس ملتے ہیں زندگی بھی لگا دے نا قرآن کے اسٹڈی کرنے میں تو بھی کم پڑ جائے بہت کم ہمارے پاس وقت ہے لیکن ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں زمین اور آسمان کو اس نے چھ دنوں میں پیدا کیا چاہے تو ایک دن میں ہی پیدا کر دیتا اور کام تمام ہو جاتا لیکن اللہ ہر چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کی سکھاتا ہے ہمیں کہ کوئی بھی چیزیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کی جائے ایک ساتھ کبھی کبھی کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی اسٹیپ وائز کرنی ہوگی کس قدر عجیب بات ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد کی زندگی کی باتوں کو جادوگری کہتے ہیں بولتے جادو ہے یہ سب جو باتیں تم بتاتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم واپس اٹھیں گے سب جادوگری کی باتیں ہیں یہ نہیں سوچتے کہ عذاب الہی آ جائے تو کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں کوئی نہیں ٹال سکتا پھر رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر نائن سے لے کے ٹوینٹی فور تک جس میں خوشی اور غم میں انسان کا جو رویہ ہے اس کے بارے میں پھر قرآن کا چیلنج یہاں پر بھی آیا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں جدا جدا ہیں سیم نہیں ہو سکتے اگر ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھا کر چھین لے یعنی نعمت ہے دے کر چھین لے تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے اب یہاں دیکھیے چکھنے کی بات کی گئی ہے یعنی دنیا میں جو چیزیں ہمیں ملی ہے نا وہ چکھنے کے معیار پہ ہیں چکھنے کے درجے پہ ہیں جب کسی کو کوئی چیز چکھائی جائے جیسے کوئی بہت بھوکا ہے بہت زیادہ بھوکا اور آپ کہیں اچھا یہ جو میں نے سالن بنائی جہاں چکھ لے تو کیا ہوگا اس کی بھوک اور بڑھ جائے گی اور بڑھتی ہے کیونکہ آپ نے چکھا ہے نا پہلے تو بھوک تھی اب چکھانے کی وجہ سے اس کی بھوک اور بڑھ گئی تو اس لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں بھرپور پیٹ بھر کھانا ملے وہ ایک ہی عالم ہے ایسا ہے جہاں پورا انتظام کیا گیا ہے اور ویسے بھی وہاں پر مزے کے لیے لوگ کھائیں گے انجوائے کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کبھی کبھی بھوک نہیں بھی رہتی لیکن چلو چائے بناتے چلو کچھ اور بھی کھا لیتے حالانکہ پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے صرف مزے کے لیے کوئی فرینڈ آ گئی چلے کچھ ایسا بناتے اسنیکس وغیرہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے مزے کی چیز تو جنت میں مزے کے لیے کھایا جائے گا تو وہاں پورا انتظام ہے اس کا اس دنیا میں صرف چکھنے کے درجے پر ہی نعمتیں ملی ہوئی ہیں یاد رکھیں یہ جو جتنے بھی آپ سوچیں زیادہ سے زیادہ جو بھی کھا رہا ہے پی رہا ہے بہت زیادہ امیر لوگ ہیں ان کو بھی کبھی کبھی ڈاکٹر منع کر دیتا ہے اتنا کھاتے ہیں تو لیکن جو بھی ہے سوچے کون ہمارے کنٹری میں ایسا ہے جو سب سے زیادہ پیسے والا بہت کھانے والا تو وہ بھی چکھ رہا ہے وہ کھا نہیں رہا ہے چکھنے کے درجے پہ ہے جنت میں بھوک پیس نہیں لگے گی صرف مزے کے لیے کھانا ہے کسی کو پیاس نہیں لگے گی کسی کو بھوک نہیں لگے گی بس انجوائے جیسے فرینڈ فرینڈ مل کے انجوائے کرتے ہیں ویسے بہت سارے انجوائے کرنے کے لیے ٹورسٹ پوائنٹ بھی ہے نا وہاں پر بہرحال اگر اس کی تکلیف دور کر کے کسی طرح کا انعام فرمائے تو اترانے اور فخر کرنے لگتا ہے جب تکلیف دور ہو جاتی ہے اور پھر وہ نعمتوں میں پھر سے آتا ہے تو تکبر دکھاتا ہے کہ یہ مجھے تو ملنا ہی تھا یہ میرا حق ہی تھا یاد رکھو آزمائشوں میں صبر کرنے والے اور اچھے کام کرنے والے ہی مغفرت اور بڑے اجر کے مستحق ہے ان کی مغفرت ہوگی جو صبر کرتے نیک کام کرتے ہیں ان کو بڑا اجر بھی ملنے والا ہے اور سب سے بڑا اجر کیا ہے جنت کے علاوہ جنت سے بھی زیادہ اجر ان کے لیے ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اللہ کا دیدار بھی ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مخالفین کے مطالبات جو ہے معجزات کے جو مطالبے کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ کرو آپ کا کام تو برائیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے باقی معاملہ اللہ کے ذمے ہے وہ اللہ دیکھ لے گا اور اگر یہ کہے کہ تمہارا قرآن گھڑا ہوا ہے کسی نے گھڑا ہے یا تم نے کسی اور سے جو نان عرب ہے اس سے پڑھ کے آیا ہوا ہے اجمی سے پڑھ کے آیا ہوا ہے تو ان سے کہہ دو کہ دس ایسی ہی گھڑی ہوئی صورتیں بنا لو تم کہہ رہے ہو نا یہ گھڑی ہوئی ہے تو ایسی بنا لو دس صورتیں اور جس کی مدد حاصل کرنا چاہو کر لو جنوں کو بلانا چاہتے ہو پوری دنیا کے لوگوں کو بلانا چاہتے بلاؤ اور بناؤ کوشش کرو دیکھیں قرآن میں بھی کئی چیلنج آئے نا ایک تو یہاں پر دس صورتیں ایک جگہ ایک صورت اور ایک جگہ کیا ہے سم واٹ سملر یعنی اس کے جیسا اور جس کی مدد حاصل کرنا چاہو کر لو لیکن اگر یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہ پاؤ نہیں بنا سکو تو مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے کسی اور کا نہیں انسانوں کا نہیں جنوں کا نہیں سو جو دنیا کا طالب ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہم نے جس کو واضح دلیل کے ساتھ بھیجا ہے اور قرآن جس کی سچائی کا گواہ ہے اس کے مقابلے میں وہ جو نور بصیرت سے محروم ہیں دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے یعنی جو قرآن کو مانتا ہے اس کو پڑھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے دوسروں کو پہنچا رہا ہے خود سمجھ رہا ہے تو وہ اور جو خالی بیٹھا ہوا ہے گھر میں دیکھیں ان کے ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق ہوتا ہے جو صحیح میں پڑھ کے عمل میں بھی لاتے ہیں ان کا جو کیریکٹر رہے گا اور جو خالی ایسے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ صرف تانا کر رہے کہ دیکھو پڑھنے والے ہمیں پتہ ہے ہمارے تو دل پہ پردہ ہے اور وہ جو اور بھی کتنے ان کے ڈائلوگ مارے ہوئے ہیں تو یہ جو بول رہے ہیں ان میں اور ان میں بہت زیادہ فرق ہے علم والوں میں اور جو نہ جاننے والے ان میں بہت فرق ہے جاہل اور عالم جو ہے وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے پھر آگے فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھنے والے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور ان کے خلاف گواہ یعنی گواہ یہاں پر فرشتے مراد گواہ گواہ دیں گے خبردار ایسے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور وہ آخرت میں یقیناً خسارہ پائیں گے گارنٹیڈ ان کو نقصان ہونے والا ہے کیونکہ یہ جہنم میں جائیں گے ہاں ایمان والے جو اپنے رب کے سامنے جھک جائے جو جھکنے والے ہوتے ہیں جھکنے کا مطلب صرف سجدہ نہیں ہوتا جھکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو بھی حکم دے سمے نہ ہوتا نا ہم نے سنا ہم نے اس کو مان لیا اور ہم کر بھی رہے یہ ہوتا ہے جھکنا صرف سجدہ یعنی جھکنا نہیں وہ تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت یاد رکھو اندھا بہرا اور دیکھنے والا سننے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے پھر آگے رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی فائیو سے لے کے تھرٹی فائیو تک جس میں قوم نوح کا نبوت کا انکار اس کے بارے میں آتا ہے نوح علیہ السلام اپنے قوم کے طرف مبوس ہوئے انہوں نے فرمایا لوگوں میں تمہارے برے کاموں کے نتائج بد سے خبردار کرنے آیا ہوں جو تم برے کام کر رہے ہو شرک کر رہے ہو اس سے خبردار کر رہا ہوں صرف اللہ کی بندگی کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں کیونکہ بوتوں کو پوچھتے تھے قوم کے سرداروں نے کہا تو ہمارے جیسا ہی تو ایک آدمی ہے تو کون ہوتا ہے ہمیں بولنے والا دیکھیں یہی بات جو پہلے لوگ تھے وہ کیا بولتے تھے کہ یہ انسان ہے یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے اور آج بول رہے ہیں یہ رسول ہے تو انسان کیسے ہو سکتا ہے بات ہے شیطان ہر وقت تھا نا تو وہی بات ان کے دلوں میں دماغوں میں ڈال رہا ہے اور یہ لوگ کہہ رہے تیرے پیروں کا پیروی کرنے والے ادنا قسم کے لوگ ہیں غریب تمہاری پیروی کر رہے ہو اور نبی کو بول رہے تو جھوٹا ہے نو علیہ السلام نے کہا لوگوں مجھے رب نے اپنی رحمت سے نوازا یعنی مجھے رسالت دی ہے افسوس تم پر میری حقیقت پوشیدہ اے اے اے میری میری میری قوم قوم قوم پھر بھی نبی دیکھو کیا کہہ رہے ہیں اور یہ تو کیسے جھٹلا کے بات کرے میں تم سے مال کا طالب نہیں ہوں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے میں مال مانگنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہا ہوں اور تمہاری وجہ سے میں مسکین مسلمانوں کو دھکا نہیں دے سکتا یہ جو غریب آئے ہوئے میرے پاس پڑھنے کے لیے ان کو میں نہیں یہاں سے ہٹا سکتا ایک عام انسان جو تعلیم حاصل کر کر رہا ہے اس کو بھگا نہیں سکتے سکتے تو پھر ایک عالم یا دائی کی توہین کیسے لوگ آج دیکھیں عالموں کی کیسی توہین کی جا رہی ہے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے جب وہ دعویٰ کرنے آتے ہیں تو ان کو حکال دیا جاتا ہے ہمیں نہیں بتاؤ تم اپنے پاس رکھو ہم دیکھیں گے اور ہمارا اللہ دیکھے گا ایسے بول کے عام آدمی کو انسان نہیں بھگا سکتا جو دین سیکھنے آیا ہے تو یہ عالم کو کیسے تم بھگا رہے اور انہوں نے کہا نوح علیہ السلام نے نہ میرا دعویٰ غائب دانی کا ہے میں غائب نہیں جانتا کوئی بھی نبی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو انہوں نے بھی یہی کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ میں غائب کا علم نہیں جانتا لوگ آج کہتے ہیں کہ اس کو غائب کا علم ہے اس کو ہے جنہوں نے کبھی شاید قرآن بھی نہیں پڑھا ان کو غائب دان سمجھتے ہیں یہ جو طوطے وغیرہ جو لے کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں اسٹینڈ وغیرہ پہ ان کو بولتے چٹیا اٹھا کے دیکھو غائب دانی جانتے ہیں اور جو سی فیس وغیرہ میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں جو فیوچر بولتے ہم مستقبل بتاتے ہیں وہ کیا ہے ان کو اپنی خبر نہیں لوگوں کو بتا رہی ہے ہونے والا وہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ یہ تو نبی ہو کے ان کو غائب کا علم نہیں ہاں جتنا اللہ دیتا ہے اتنا ہی علم ہوتا ہے نہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں اور نہ میں کوئی فرشتہ ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں فلاں جو ہے نا اس کے پاس خزانے کی کنجیاں ہیں اب یہ نبی رہ کے کہہ رہے میرے پاس بھی نہیں ہے تو یہ کہاں سے آئے ہیں کیسی بات کر رہے ہو قوم نے کہا اے نو اب زیادہ بحث کی ضرورت نہیں اب دیکھیے جب دلیل ان کے پاس کچھ نہیں رہا نا تو کچھ نہ کچھ بول کے جھگڑ کے اس کو بھگا دیتے ہیں دین والوں کو بھگانے کا کام ہی ان کے لیے ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ ان سے جھگڑو اور ان کو بھگا دو یہاں سے تو بولتے یہ تم جھگڑ رہے حالانکہ جھگڑ ہو رہے ہیں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں جو تو کر سکتا ہے کر لے ہم تیری بات ماننے والے نہیں نو علیہ السلام نے بھی کہہ دیا ان سے اب بحث ختم ٹھیک ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا وبال مجھ پر ہوگا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اللہ مجھے پکڑے گا اور تم جو گناہ کرتے ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں جو کر رہے ہو اللہ دیکھ لے گا تو رکو نمبر فور ہے آیات نمبر سے لے کے 49 تک جس میں طوفان اور نوح علیہ السلام کا جو بیٹا اس کے بارے میں آتا ہے نوح علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا اب جتنے لوگ ایمان لائے نا اتنے ہی اس کے بعد کوئی اور نہیں لائے گا کہتے ہیں اسی لوگوں نے کچھ ایمان لائے تھے ساڑھے نو سو سال دعوت کرتے کرتے ہم کبھی ایک دو کو دے دیتے ہیں دعوت اور وہ نہیں دین پہ آتے تو ہم برا مان جاتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنے دنوں سے کتنے سالوں سے ان کو دعوت کا کام کر رہے ان کو بلا رہے ہیں لیکن نہیں آ رہے ہم برا مانتے برا نہیں مانے نو علیہ السلام کو یاد رکھے ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے دعوت کا کام کیا اور صرف اسی لوگ ایمان لے آئے تو آپ غم نہ کرو کشتی تیار کرو ابھی کشتی تیار کرنے کا حکم دیا گیا اور ایسی جگہ کشتی بنا رہے ہیں نو علیہ السلام جہاں صرف ڈیزرٹ ہی ڈیزرٹ ہے کچھ بھی نہیں کہیں پہ بھی نہیں پانی ایسی جگہ کشتی بنا رہے اور کہا کہ ان ظالموں کے لیے مجھ سے سفارش نہ کرنا جو بھی ظالم ہے ظالم کون ہے شرک کرنے والے اور رسول کی نافرمانی کرنے والے اللہ کی نافرمانی کرنے والے ان کے بارے میں کوئی مجھ سے سفارش نہیں کرنا پہلے ہی وارن کیا گیا تھا نو علیہ السلام کو یہ لوگ کشتی بناتے ہوئے دیکھتے قوم یہاں سے گزرتی دیکھ رہے ارے کشتی بنا رہے تو ان کا مذاق اڑاتے کیونکہ وہاں کچھ پانی تھا ہی نہیں نہ سمندر نہ دریا کچھ بھی نہیں تو مذاق کیسے اڑاتے بولتے یہ دیکھو کیا کارپنٹر بن گئے ابھی نہ دعوت کا کام کرتے کرتے کارپینٹر ہی کا کام کرنے لگے ہو اور اچھا بتاؤ یہ کشتی چلاؤ گے کہاں خشکی پر چلاؤ گے یا ہوا میں اڑاؤ گے اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے کہتے کہ نو علیہ السلام کو کبھی کبھی اتنا مارتے تھے ان کو لپیٹ کے کہیں پھینک دیتے تھے گھر میں اور پھر واپس وہ نو علیہ السلام جب ٹھیک ہو جاتے واپس آتے دعویٰ کرنے کے لیے اب ایک اور چیز یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس آیت میں یہ آیا ہوا کہ وہ یس نہ ویس ناول نول یہاں پر مدارے کا سگا ہے مدارے کا مطلب کیا ہے یا تو پرزنٹ ٹینس یعنی حال کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں فیوچر ٹینس کے بارے میں تو یہاں پر یہ کیوں ورڈ آیا پاس ٹین میں کیوں نہیں آیا یعنی ماضی کا سگا کیوں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کشتی بنائے جا رہے تھے جب یہ مذاق اڑا رہے ہیں تو اس وقت بنا رہے بنا رہے اور جواب بھی دے رہے ہیں یہ مذاق ان کی سن رہے ہیں انہوں نے کام روکا نہیں کسی کے مذاق کی وجہ سے ایک ایک ورڈ پہ غور کرے قرآن کے کہ مذاق کر رہے یہ لوگ مذاق اڑا رہے تو بھی وہ اپنا کام کرتے جا رہے اپنی کارپینٹری جو بھی ہے کشتے بنانے کا کام جو اللہ نے دیا وہ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تم اچھا کام کرو تو پھر لوگ اگر مذاق بھی اڑا رہے ہو تو اچھے کام کو نہ چھوڑو کہ وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں میں یہ کام ہی چھوڑ دیتی ہوں نہیں یہ نہیں کرنا ہے یہ سبق حاصل کرو نو علیہ السلام سے کوئی مذاق اڑائے تو یہ دلیل نہیں ہوتی کہ وہ جو کام کر رہے وہ غلط کام ہے مذاق کے کسی بھی چیز کا وہ لوگ اڑاتے ہیں دین کا بھی مذاق اڑاتے تو کیا دین کو چھوڑ دو گے لہٰذا ان کی پرواہ نہ کرو اور اپنے نیک کام کو پورا کر کے رہو اللہ سے مدد مانگو کبھی کبھی انسان کنفیوز ہو جاتا ہے اتنے لوگ مجھے غلط بول رہے ہیں اس کا مطلب میں ہی غلط ہوں ہاں ہوتا ہے نا کبھی چلے ایک انسان ہمیں کچھ بول دیتا ہے دوسرا بولتا ہے تیسرا سارے کے سارے یہی بول رہے ہیں تو کہیں میں تو غلط نہیں ہوں کنفیوژن ہوتا ہے نا تو یاد رکھے کسی کے مذاق کی وجہ سے اپنا کام نہ چھوڑے اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے صحیح غلط کی پہچان کرا دے اور مجھے صرف حق بات کرنے اور کہنے کی توفیق دے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تمہیں جلد پتہ چل جائے گا تم جو مذاق اڑا رہے ہو نا تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے اور رسوا کون ہوتا ہے ذلیل کون ہوتا ہے تم مجھے رسوا کر رہے ہو ذلیل کر رہے ہو ایک دن تم دیکھو گے تم ذلیل ہوں گے کیونکہ ڈوبیں گے وہ کیا ہے ذلت ہے نا ان کے لیے کشتی تیار ہوگی پھر اللہ کا حکم آ گیا تنور نے جوش مارا تنور کیا ہوتا ہے تنور یعنی جہاں پر روٹی پکائی جاتی ہے تندوری روٹیاں جو بناتی ہے روٹیاں پکاتے اس کو بولتے ہیں تنور تو تنور کے اندر سے جس میں روٹی پکائی جاتی اس میں سے پانی ابل پڑا پانی کہاں سے آیا پانی کبھی سنا ہے آپ نے کہ تنور کے اندر سے پانی بوائل ہو کے آئے انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ایسی چیز کیا ایسا ہو سکتا ہے اس لیے یاد رکھے کہ کبھی عذاب ایسی جگہ سے بھی آ سکتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس جگہ سے وہ عذاب آئے گا پھر طوفان ابل پڑا نو علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ساتھیوں کو اور جانور سمیت کشتی پر سوار ہو گئے ساتھیوں کو بھی لے کے گئے جنہوں نے ایمان لائے تھے اور ساتھ ساتھ جتنے جانور تھے ان کو بھی لے گئے تھے اب تبصرہ مفسر نے یہاں پر کیا ہے کہ جانوروں کو نو علیہ السلام نے ایک بار پکارا سب آ گئے کشتی کے اندر لیکن انسانوں کو ساڑھے نو سو سال پکار رہے تو بھی کوئی آنے تیار نہیں اللہ یہ کہ کچھ اسی لوگ کہا جاتا ہے یہ جانور ان سے اچھے کہ ایک بار بلا دیے سمجھ میں آ گئی بات آ گئے سب پھر کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھی موجوں کے اندر چلنے لگی یعنی ایسی لگ رہی تھی کہ جو موجے ہیں وہ پہاڑ ہے پہاڑ امیجن کرے جو موج آتی ہے کبھی آپ نے سیفیز پہ دیکھا ہوگا لہریں جو آتی ہیں کتنی چھوٹی ہوتی لیکن یہ جو لہریں تھی ایسی جیسے پہاڑ اتنی بڑی بڑی موجیں امیجن کریں ایک امیجنیشن رکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کیسا وہ سین ہوگا نوح علیہ السلام نے اپنے سرکش بیٹے اس کا نام کہتے کنان تھا اس کو دیکھا وہ کافر تھا ایمان نہیں لایا تو کہا آئے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا کافروں کے ساتھ نہ رہیں ان کے ساتھ نہیں رہیں آ جا کشتی میں آ جا تو بیٹا کہنے لگا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لیتا ہوں اور وہ مجھے بچا لے گا یعنی پہاڑ بچائے گا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ بچائے گا آ جاؤ یہ کشتی میں لیکن وہ کہہ رہا ہے کیا کہ پہاڑ بچائے گا تو اس کے بارے میں مفسر کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں پکڑتا نا اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے اور اس کو اس کے نفس کے حوالے بھی کر دیتا ہے اور جب خطرات ہوتے ہیں نا خطروں کے وقت وہ اللہ کی پناہ لینا بھول جاتا ہے ایسا انسان کیونکہ پہلے سے اللہ کے پناہ میں نہیں آیا نا تو وہ بھول بھی جاتا ہے کہ اللہ سے پناہ لینی چاہیے جب نو علیہ السلام کا بیٹا مصیبت میں تھا تو مصیبت کے وقت وہ اللہ کو بھول گیا اور پہاڑ کی طرف پناہ لینا چاہتا تھا تاکہ وہ پہاڑ بچا لے اسے لگتا تھا کہ پہاڑ بچانے والا ہے پھر آگے نو علیہ السلام نے کہا بیٹے سے کہ آج اللہ کے حکم یعنی عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں یہ پہاڑ کیا کوئی بھی نہیں بچا سکتا تم کو مگر وہی جس پر وہ خود رحم فرمائے اتنے میں بیٹا ڈوبنے لگا سوچے خود کا بیٹا آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے تو نو علیہ السلام نے رب سے درخواست کی باپ تھے باپ کا دل نرم ہوتا ہے کہنے لگے اے میرے رب یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تو نے وعدہ کیا تھا نا اور تیرا سچا وعدہ ہے کہ میرے اہل کو بچا لے گا فرمایا کہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں ویسے بھی کافر بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا نا کیونکہ وہ اہل میں سے نہیں ہوتا ہے یا باپ اگر کافر ہے تو اس کو بھی وراثت کا حصہ نہیں ملتا یہی وجہ ہے کہ وہ اہل میں سے نہیں ہوتا دیکھو ایسی بات کی درخواست نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں اور پہلے سے اللہ نے بتا دیا تھا نا نو علیہ السلام کو کہ مجھ سے سفارش نہیں کرنا ظالم لوگوں کے بارے میں اب یہ ظالم تھا نا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو بھول گئے انسان بیٹے کے لیے تڑپ جاتا ہے بھول گئے اور پھر سفارش کی اپنے بیٹے کی اب اس میں کئی ایک نقطے ملتے ہیں ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ ایک نبی جس نے ساڑھے نو سو سال دین کی دعوت دی لوگوں کو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوئی اور ساڑھے نو سو سال وہ بھی دعا قبول نہیں کی گئی نبی ہے نبی نبی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو پھر کوئی پیر یہ سب کیسے بچا سکتے ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں کہ ہم تو سید خاندان سے ہیں ہیں سید خاندان سے اپنے خاندان پہ امید لگائے بیٹھے کہ جو سید خاندان سے ہوتا ہے نا اس کی تو مغفرت ہو جائے گی کیونکہ ہم آپ سے اسلم کے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ان کے چاچا بھی تھے ابو طالب جو تھے ان کی مدد بھی کیا تھا انہوں نے ابو طالب نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سگے بھتیجے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے چاچا کو نہیں بچا سکے تو پھر یہ خاندان اور یہ جو تم نے سو کارڈ بولے ہوئے کہ وہ سفارش کریں گے وہ جھگڑیں گے ہمارے مقابلے میں تو یہ کیسے بچا سکتے ہیں اور ایک بات پتہ چلی کہ نبی کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا اب اللہ نے کہا کہ جس چیز کا علم نہ ہونا اس کی درخواست نہ کرو تو اس کا مطلب کیا ہے نبی کو بھی ہر چیز کا علم نہیں فرشتوں کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں جتنا علم اللہ دے دے اتنا ہی علم ہوتا ہے اور اگر کوئی کہتا بھی ہے اس دنیا میں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں مجھے ہر چیز کا علم ہے تو وہ پکا جھوٹا انسان ہے کسی کو بھی ہر چیز کا علم نہیں ہوتا ایون کوئی بھی آپ علم لے کے دیکھے دین کا لے یا دنیا کا لے کوئی ڈاکٹر کا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے کیا اس کو کارپینٹری کا کام آتا ہے جھوٹا انسان ہے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو بہرحال نو علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے معاف کر دے اب انہیں سمجھ میں آیا ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے تھی اللہ سے معافی مانگی کیونکہ ان کو احساس ہوا کہ یہ میری غلطی تھی اگر نبی کوئی ایسی چھوٹی بھی غلطی کرے تو بہت بڑی غلطی ہے تو انہیں احساس ہوا معافی مانگنے لگے تو نے معاف نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا پھر نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور ان کو حکم ہوا کہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر آؤ اور یہ کشتی کہتے ہیں کہ آج بھی موجود ہے کہیں پہ ملی بھی ہیں بہرحال یہ نشانی کے لیے رکھی ہوئی ہے اللہ نے تو کئی ایک نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہے کئی ایک سال پہلے کی چیزیں بھی ہمیں مل رہی ہیں یہ سب عبرت کے لیے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا یہ ساری باتیں ابھی کس کی چل رہی تھی نو علیہ السلام کی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے جب نو علیہ السلام کے ساتھ یہ پورا قصہ ہوا تھا نہیں تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کس نے یہ جو سارے واقعات ہیں پہلے انبیاء کے وہ اللہ ہی بتا رہا ہے نا تو یہ واقعہ غائب کی باتوں میں سے ہے جو ہم آپ کو وہی کے ذریعے سنا رہے ہیں اس سے پہلے نہ آپ اس کو جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم اس کے بارے میں جانتی تھی وہی کے ذریعے بتایا گیا بس اب صبر کرو آخر کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر ففٹی سے لے کے سکسٹی تک جس میں قوم عاد کو حضرت حود علیہ السلام کا پیغام قوم عاد کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ہر نبی کا یہی پیغام تھا اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کوئی علا نہیں میں تم سے تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا مجھے کوئی اجڑ نہیں چاہیے تمہارے پاس سے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا دیکھیے ہمارے ساتھ جو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں ہمیں جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہیں اتنی ہوتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعائیں کریں استغفار کریں اس پر ایک تبصرہ ہے گناہ کرنے کی وجہ سے رحمت کے دروازے پہ تالا لگ جاتا ہے یعنی کوئی انسان گناہ کر رہا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو رحمت کے دروازے کھلنے والے تھے اس پر تالا لگ جاتا ہے لاک ہو جاتا ہے وہ اب اس کی چابی ہونی چاہیے جس سے وہ لاک کھولا جائے نا تو چابی کے بغیر دروازہ کھل نہیں سکتا اس کی چابی کیا ہے استغفار استغفار کرو اس لیے اس چابی سے تالا کھولو رحمت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو تو چابی استغفار ہے یہ استغفار جو چابی ہے اس سے وہ تالا کھولو تب رحمت کا دروازہ کھل جائے گا تو قوم نے کہا اے ہود کیسے دیکھیں آئے ہود نبی کو کہہ رہے تیرے پاس سچائی کی دلیل کیا ہے کیا پروف لایا ہے کہ تو ہی نبی ہے ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو بول رہا ہے اس لیے ہم چھوڑے کیا اتنے سالوں سے ہم جو عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا بھی عبادت کرتے آئے وہ کیا غلط تھے کیا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہوئی ہے اس لیے بہ بہکی بہ بات کر رہا ہے تو تو جو ایسی باتیں کر رہا ہے وہ اسی وجہ سے کر رہا ہوگا کیونکہ تو ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا نا اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے ہمارے یہاں بھی ایسی کئی ایک باتیں کرتے ہیں جیسے کوئی نیازیں وغیرہ نہیں کرتا ہے شرک وغیرہ نہیں کرتا ہے بدعت نہیں کرتا ایک جگہ کسی کا گھر جو تھا ہوا کی وجہ سے نا اس کے گھر کے چھپڑے پورے اڑ گئے تھے جو نیبر تھی وہ کہنے لگی پتہ یہ چھپڑے کیوں اڑے تمہارے باقی کے کیوں نہیں اڑے کیونکہ تم نیازیں نہیں کرتی ہو ایسے تانے دیتے ہیں حود علیہ السلام نے فرمایا میں بالکل سیدھے راستے پر ہوں حود علیہ السلام ڈگمگائے نہیں کہ سب یہی بول رہے ہیں میجورٹی یہ بول رہی تو شاید میں غلط ہوں نہیں ڈگمگائے بولے میں ہی سیدھے راستے پر ہوں تم اور تمہارے معبود جو میرے خلاف کرنا چاہو کر لو جو کرنا چاہتے ہو کر لو بے جھجک کر لو میرا بھروسہ اللہ پر ہے توکل اللہ پہ میں اپنی بات پہنچا چکا ہوں جو بھی اللہ نے بولنے کہا تھا میں نے بول دیا تم کو اگر تم باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو آباد کر دے گا اور یہ کرتے رہا ہے اللہ کہ جب ایک قوم تباہ ہوتی تو دوسری قوم آ جاتی اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے چنانچہ عذاب آ گیا صرف حود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بچے نبی کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جہاں پر عذاب آنے والا ہوتا ہے وہاں سے نبی کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ پھر عذاب آ جاتا ہے قوم عاد پر اللہ کی لانت ہوئی ہمیشہ کے لیے رحمت الہی سے دور پھینک دیے گئے ان پر رحمت نہیں ہے لانت کے اپوزٹ رحمت نہیں رہے گی پھر رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر سکسٹی ون سے لے کے سکسٹی ایٹ تک جس میں قوم سمود میں حضرت صول علیہ السلام کی آمد کے بارے میں آتا ہے قوم سمود کی طرف صلی علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو انہوں نے بھی یہی پیغام دیا ہر نبی نے سیم پیغام دیا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو ہماری پوجا کرو یہ نہیں کہا بلکہ کہا اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا اور پھر یہاں لابس آیا تم اس سے معافی مانگو اور توبہ کرو جو بھی گناہ کر رہے ہیں اس کی توبہ کرو معافی مانگو اللہ سے قوم کہنے لگی اے سولے تجھ سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی ہیں صلی علیہ وسلم کو بول رہے ہیں اے صالح کیسی بات کر رہے ہیں بدتمیز لوگ ایک نبی سے ایسی بات کی جاتی ہیں ایک عام ٹیچر سے ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں ان کو رسپیکٹ سے آواز دیتے ہیں اور یہ بول رہے اے صلی تجھ سے بہت بڑی امیدیں تھی ہم کو مگر تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے معبودوں سے روکتا ہے صلی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے نبوت سے نوازا ہے مجھے نبوت ادا کی ہے میں نبی ہوں اگر میں تمہاری بات مان لوں تو اللہ کی گرفت سے تم مجھے نہیں چھڑا سکتے کہ اگر میں بھی تمہاری طرح کام کرنے لگوں تو پھر کون بچائے گا اللہ کی پکڑ سے میں نہیں بچ سکتا اور اگر تم معجزہ طلب کرتے ہو کیونکہ بار بار معجزہ مانگا گیا ہر نبی سے مانگا گیا اب صلی علیہ السلام کے پاس بھی انہوں نے مانگے تو پھر ان کو کیا دیا گیا معجزہ ایک اونٹنی آئی تھی جو جنت سے بھیجی گئی اور پھر اس کی ایک باری ہوتی تھی یہ قوم کی ایک باری ہوتی تھی پانی پینے کی اور کہا گیا جب اس کی باری ہو تو تم وہاں سے پانی نہیں پیو تو پھر یہ لوگ پریشان ہو گئے اور یہ جو اللہ کا موجودہ ایز اے اونٹنی بھیجی گئی تھی یہ نشانی کے طور پہ تھی صلی علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ نشانی ہے اللہ کی اس کو اللہ کے زمین پر چڑھنے دو اس کو تنگ نہ کرو ورنہ کیا ہوگا اللہ کا عذاب آ جائے گا پہلے وارن کر دیا تھا اگر کچھ اس کو ٹچ کیے کچھ اس کو تکلیف دیے تو یاد رکھو وہ عذاب تم پہ آ ہی جائے گا قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو صلی اللہ السلام نے قوم کو صرف تین دن کا الٹیمیٹم دیا لاسٹ وارننگ دی فائنل نوٹس تین دن تین دن میں سدھر جاؤ تین دن بعد عذاب آ جائے گا تم نے نشانی تو دیکھ لی ہے عذاب کی صلی علیہ السلام خود اپنے جو ایماندار ساتھی تھے ان کو لے کر اس قوم کے پاس سے چلے گئے وہاں پر نہیں رکے کیونکہ عذاب آنے والا تھا اللہ نے پہلے ہی کہا کہ آپ یہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جائے اس کے بعد ظالموں کو ایک سخت دھماکے یعنی چنگاڑ نے پکڑ لیا ایک زور سے بھی تو یہ سارے لوگ ختم ہو گئے جب قوم نے اونٹنی کے کونچے کاٹی تھی نا اس کو ہلاک کیا تھا تو اونٹنی بھی چیخی تھی سور سے چیخ ماری اور وہ غائب ہو گئی تھی کیونکہ معجزہ تھا نا تو اسی لیے کہتے کہ ان کو جو عذاب آیا وہ اس طرح کا آیا کہ فرشتے نے ایک چیک ماری اور اس سے وہ سب تباہ ہو گئے کیونکہ انسان کا جو کان ہے نا وہ ایک لمٹ تک ہی سن سکتا ہے اگر کوئی زور سے شاؤٹ کرے بہت چیخیں تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہیں یا کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے یہ میرے خود ایک اسٹوڈنٹ ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا ایسے ہم کچھ بات کر رہے تو اس میں وہ کچھ چیخا خود چیخا چیخ کے کچھ بات کیا کیونکہ اسے پہلے انسر کرنا تھا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور وہ بہت پہلے ہوا تھا اس کے بعد اس کی شادی بھی کرائے تو بھی اس کو وہ کچھ پرابلم ایسے ہیں کہ وہ بالکل عجیب حرکت کرتا ہے ابھی بھی وہ کہتی ہیں کہ کچھ ایسے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن ایک فائدہ ہوا کہ وہ دین پہ آ گیا ایسا لگا نہیں تھا کہ وہ زندہ رہے گا لیکن ابھی تک اسے کچھ نہ کچھ تکلیف ایسی کبھی کبھی ہو جاتی ہو کبھی وہ بے ہوش ہو جاتا ہے کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی تو چیخ جو ہے نا وہ کبھی انسان ایک لمٹ سے باہر ہو تو نہیں سن سکتا دیت ہو سکتی ہے چیخ ہو آواز ہو یا پھر لائٹ بھی ایک لائٹ لمٹ تک ہم دیکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی دیکھ لیں تو اس کی بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے سو بہرحال یہ ایک چیخ تھی جس کی وجہ سے سارے تباہ کیے گئے ہیں تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے چیک چیک کے بول رہے تھے تکبر دکھا رہے تھے یہ اوندھے پڑ گئے زلیل ہو کے مر گئے سارے کہاں گئی آواز ان کی جو زور زور سے چیک مار رہے تھے بول رہے تھے تکبر دکھا رہے تھے کہاں گیا تکبر زلیل کر کے مارا گیا گویا وہ کبھی بسے ہی نہیں ایسے چلے گئے اس دنیا سے وہاں جا کے دیکھو تو ایسا لگتا ہے اچھا یہاں بستی تھی کیا کوئی کبھی کبھی دکھتا ہے نا کچھ گھر ٹوٹے ہوئے کچھ ایسا تو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہاں لگتا ہے پہلے کوئی بستی بستی تھی لیکن یہ بستی ایسی کہ جیسے کوئی بسے ہی نہیں کبھی بسے ہی نہیں تو ایسی ہوئی ہیں پھر رکو نمبر سیون ہے آیات نمبر سکسٹی نائن سے لے کے ایٹی تھری تک جس میں قوم ابراہیم اور حضرت الوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تم پر بھی سلام ہو تو دیکھیے یہ مہمان لگ رہے ہیں یہاں ہمارے ایریا والے دکھ نہیں رہے کوئی تو شاید باہر سے مہمان آئے ہوئے اور ویسے بھی پہلے زمانے میں مہمان نوازی بہت ہوتی تھی باہر کے بھی لوگ آتے تھے تو بھی ان کی مہمان نوازی کی جاتی تھی حالانکہ کوئی پہچان کے نہیں ہوتے تھے لیکن ابھی وہ سسٹم نہیں رہا پھر بغیر کسی دیری کے ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے ہاں، بھنا ہوا بچڑا بیسٹ فوڈ لے کے آئے وہ مہمان کو دیکھتے انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کچھ کھائیں گے کیا کچھ پیئیں گے کیا کچھ پوچھتے ہیں نا لوگ ایسی باتیں پوچھنی بھی نہیں چاہیے مہمانوں سے اس آہت میں چار مہمان نوازی کے آداب پتہ چلتے پہلی بات فما لبی آیا ہوا ایک ورڈ کہ وہ ٹھہرے نہیں یعنی جلدی سے جا کے لے کے آئے فوراً گئے مہمانوں کو بٹایا اور جلدی سے بچڑا لے کے آئے یہ بھی مہمان نوازی کے آداب میں سے کہ کچھ کھلانے کے لیے جلدی کرو بیچارہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھوکا ہو کہیں سے آیا ہے تو جلدی سے لے کے آؤں پہلے کھانے کا بندوبست کرو دوسری چیز جا بے اجلن بچڑا لے کے آئے اس میں بھی ایک مہمان نوازی کا ادب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے جو اچھی چیز گھر میں ہے وہ مہمان کو دو ایسے باسی بسی نہیں دو جو نئے کھا رہے پسند ہے وہ لا کے فریج میں سے نکال کے گرم کر کے دے دو یا کچھ ایسی چیز جو گھر والوں کو بھی پسند ہے خود کو نہیں نہیں وہ سامنے پیش کرو مہمانوں کے بلکہ بیسٹ چیز اس کے سامنے پیش کرو جو تم پسند کرتے ہو پھر تیسری چیز ہنیز یعنی جو بچڑا تھا ہنیز تھا بھنا ہوا بچڑا کسی نے تلا ہوا کہا ہے کسی نے بھنا تو بھنا ہوا بچڑا لائے یعنی ورائٹی والی کوئی چیز لے کے آؤں اور بھنا ہوا بچڑا جو رہتا ہے وہ بیسٹ فوڈ سمجھا جاتا ہے نا شیشتا اور سکھ کباب کیا ہوتے ہیں بیسٹ فوڈ سمجھے جاتے ہیں بھنی ہوئی چیزیں چکن بھن کے تندوری چکن کیا ہوتی ہیں تو یہ بیسٹ ورائٹی جو ہوتی ہے وہ مہمان کو پیش کروں چوتھی چیز مہمان سے یہ نہیں پوچھے کیا کھائیں گے روٹی کھائیں گے چاول کھائیں گے کیا پئیں گے شربت پئیں گے کیا چائے پئیں گے کیا پئیں گے یا کچھ کھائیں گے یا پئیں گے کیا نہیں اسے بھی کوشچن کرتے ہیں ایسے نہیں پوچھنا چاہیے مہمانوں سے کتنے کوشچن کرتے بےچارا مہمان شرما جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے مہمان نوازی کے آداب پتہ چلتے ہیں ان آداب کو اپناؤ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے گھنا ہوا بچڑا لائے اور اس سے مہمان نوازی کرنی چاہیے مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا چونکہ فرشتے تھے نا تو وہ کھانے سے انکار کیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے بہت بڑی چیز پتہ چلتی ہیں یاد رکھیں جو نوری مخلوق ہوتی ہے نا نور سے بنے نا فرشتے تو جو نوری مخلوق ہوتی ہے وہ کھانا نہیں کھاتی اگرچہ وہ انسانی شکل میں ہی کیوں نہ ہو تو بھی کھانا نہیں کھاتی نوری مخلوق اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نور نہیں ہے نور سے بنے نہیں ہیں اگر نور سے بنے ہوتے تو کھانا کیوں کھاتے ان کے کھانوں کے بارے میں کتنی چیزیں آتی ہے کھجور اور دوسری بھی چیزیں جو ہیں تو نور نہیں ہے نوری مخلوق نہیں ہے آپ سے وسلم وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اگر دور سے بنے ہوتے تو کھانا کیوں کھاتے اور ایک چیز جب فرشتوں نے کھانے سے انکار کیا تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کیوں ڈر رہے تھے کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگ تھے وہ دشمن کے گھر اگر جاتے تو اس کا کھانا نہیں کھاتے تھے یعنی اس کا نمک نہیں چکھتے تھے اگر دشمن کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتا تھا اس لیے ان کو ڈاؤٹ آیا کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے مجھے مارنے یا کچھ بدلہ لینے آئے اس لیے ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے ویسے بھی اور بھی کئی تفسیریں آپ کو ملے گی لیکن یہ ایک تفسیر ہے تو جب فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام خوف کھا رہے ڈر گئے تب انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں ڈرے نہیں ابراہیم علیہ السلام پھر نارمل ہو گئے اور فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوت کو ٹھکانے لگانے آئے ہوئے کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا ہے اب ان کو ختم کرنے آئے تباہ کرنے آئے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہاں پر دروازے میں کھڑی تھی تو ان کو فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی کیونکہ یہ جو سارا علیہ السلام ان کی بیوی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کی فرسٹ وائف تو ان کو بچے نہیں تھے تو وہ بھی خوشخبری دی اور ساتھ ساتھ ہونے والے پوتے کی بھی یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی گئی سارا علیہ السلام بانچ تھی اور ابراہیم علیہ السلام بھی بہت زیادہ اولڈ ایج میں تھے بہت زیادہ ضعیف تھے کوئی چانس نہیں تھا بچہ ہونے کا اس لیے سارا علیہ السلام بول اٹھی کہ میں بڑھیا کیسے بچہ جنوں گی ہے مجھے کیسا بچہ ہوگا میں تو باندھ ہوں اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی بوڑھا ہے تو کیسے ہمیں بچہ ہوگا تو فرشتوں نے کہا اے ابراہیم کے گھر والوں تم پر اللہ کے رحمتیں اور برکتیں کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو کیا اللہ ایسا نہیں کر سکتا تمہیں تعجب ہو رہا ہے تو اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا خوشخبری مل گئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام پھر ریلیکس ہونے کے بعد پھر قوم لوت کے بارے میں بات چیت کرنے لگے فرشتوں سے کہ ایسا نہیں کرو کیونکہ بہت رحم دل بھی تھے نا ابراہیم علیہ السلام نہیں جاؤ ان کو ایسا نہیں کرو ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ تو اللہ نے فرمایا قوم لوت کا ذکر چھوڑ دیں ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ آ کے ہی رہے گا تم ان کے بارے میں بحث ہی نہیں کرو ایک بار فیصلہ آ چکا ہے تو وہ عذاب آ کر ہی رہے گا فرشتے یہاں سے لوت علیہ السلام کے پاس پہنچے اور لوت علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بہت خوبصورت لڑکے کی شکل میں تھے نا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں وہ سمجھے یہ بہت خوبصورت لڑکے ہیں تو گھبرا گئے کیونکہ ان کی قوم جو تھی ہومو سیکشول میں بہت زیادہ مبتلا تھی نا تو ابھی ان کو ڈر تھا کہ ابھی میری قوم کو اگر پتہ چلے یہ میرے مہمان جو ہے وہ خوبصورت لڑکے آئے ہوئے تو پھر یہاں پر حملہ کرنے آ جائیں گے ان کے ساتھ غلط کام کر دیں گے تو گھبرا گئے کہ اتنے خوبصورت لڑکے بدماشوں کو لیکن پتہ چل گیا لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو پتہ چلا ان مہمانوں کا جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے گھر میں خوبصورت لڑکے آ گئے تو بے تحاشا دوڑتے ہوئے آ گئے یعنی کیا منظر ہوگا کتنا گندا منظر کہ ایک آدمی کسی آدمی کے ساتھ اس طرح گندی حرکت کرے تو آگے دوڑتے ہوئے بے تحاشا بھاگتے بھاگتے آئے کہ ابھی خوبصورت لڑکے ملیں گے کیونکہ یہ لوگ ٹریولر بھی رہتا تھا اور خوبصورت رہتا تھا اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے اور اس کے ساتھ بدکاری کرتے تھے ایسے لوگ تھے تو آگے لوت علیہ السلام کے گھر میں لوت علیہ السلام نے قوم کو بہت واسطے دیے مگر بدماش کو ماننے تیار نہیں وہ وہی نشے میں تھی کہ مہمان آئے اس سے بدکاری کی جائے جب فرشتوں نے لوت علیہ السلام کو پریشان دیکھا تو کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں فرشتے جو ہیں اللہ کے نیک بندوں کو پریشان حال یا خوف کھاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا تو جھٹ سے بتا دیا ہم فرشتے ہیں اب لوت علیہ السلام کو بھی انہوں نے دیکھے کہ بہت پریشان دکھ رہے تو پھر بتا دیا انہوں نے کہ ہم فرشتے ہیں گھبرائے نہیں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے سے نکل جائے کیونکہ ابھی عذاب آنے والا ہے اور جہاں پر نبی ہوتے وہاں عذاب نہیں آتا تو تم یہاں سے اس قوم سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کر بھی نہ دیکھیں کیونکہ کیا ہوتا ہے مڑ کر دیکھتا ہے تو انسان حسرت کرتا ہے یا فیل بھی کرتا ہے ہائے میری قوم مڑ کے بھی نہیں دیکھے اور بھی کچھ ریزن ہو سکتے ولہ عالم کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے سوائے تمہارے بیوی کے تو اس پر بھی یہ مصیبت آنے والی ہے جو قوم پر آنے والی ہے یہ بیوی ویسی نہیں تھی یعنی ہومو سیکچولیٹی میں نہیں تھی لیکن ان کی جو بیوی تھی لوت علیہ السلام کی ان کی جو محبت تھی وہ قوم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ہوتے نا کئی ایک لوگ کہ وہ بہت زیادہ اپنے قوم سے محبت کرتے ہیں اپنے گاؤں والوں سے یا اپنے آس پاس کے لوگوں سے تو اس کا لگاؤ جو تھا ان لوگوں سے بہت زیادہ تھا پھر اللہ کا عذاب آ گیا اور اس نے اس بستی کو الٹ کر اوپر کا حصہ نیچے کر دیا انہوں نے الٹا کام کیا نا تو ان کی بستی کو ہی الٹا دیا گیا پوری کی پوری بستی الٹا دی گئی ایک فرشتے نے جبری علیہ السلام نے پوری بستی الٹا دی کیا اللہ نے فرشتوں کو بھی پاور دیا ہے پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش بھی برسا کر ان کو نیست و نابود کر دیا اب پتھروں کی بھی بارش دوسرا عذاب یہ پہلے تو بستی پلٹا دی گئی پھر پتھروں کی بھی بارش ان پہ ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کیا کام کیا زنا کاری کا کام کیا تو زنا کی سزا کیا ہے پتھر مار کے سنسار کیا جائے ان کو پتھر بھی مارا گیا وہ پتھر ایسے نہیں تھے پتھر جو تھے اس پہ نشان لگے ہوئے تھے یعنی جن ظالموں کو وہ پتھر لگنے والا تھا نا ہر ایک کا نام بھی بولتے اس پہ لکھا ہوا تھا یہ پتھر اس کو لگے گا یہ پتھر اس کو لگے گا اس کے نام بھی لکھے ہوئے تھے نشان زدہ تھے اور یہ بستی مکہ سے دور نہیں ہے اس سے سبق لو تم آتے جاتے تمہارے جو قافلے آ رہے جا رہے تم دیکھ رہے ہو اس بستی کو تو پھر اس سے سبق کیوں نہیں لیتے رکو نمبر آٹھ ہے آیات نمبر ایٹی فور سے لے کے نائنٹی فائیو تک جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین پر اللہ کا عذاب اس کے بارے میں آتا ہے مدین کی قوم کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے انہوں نے قوم سے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں انہوں نے بھی یہی میسج دیا اور ناپ تول میں کمی نہ کرو کیونکہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی کسی کو سامان دیتی تو کم کر کے دیتی اور پیسہ برابر لیتی تھی تو ناپ تول میں کمی نہ کرو آج میری بات نہ مانی تو کل عذاب الہی آنے پر پچھتاؤ گے اب دیکھیں ہر قوم میں کچھ نہ کچھ خرابی تھی شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ خرابی ناپ تول کی کمی لوت علیہ السلام کی قوم میں ہومو سیکشولیٹی ہر قوم میں کچھ نہ کچھ ایک مین خرابی تھی لیکن آج دیکھیں یہ ساری خرابی ایک ساتھ ہے بہرحال اور شعیب علیہ السلام نے کہا دیکھو انصاف کے ساتھ پورا ناپو پورا تولو مگر اس کو کم کر کے نہ دو اور فسادی نہ بنو اس کا مطلب ہے جو ناپ تول میں کم کرتا ہے کمی کر کے دیتا ہے وہ فسادی ہوتا ہے الحمد ہماری ہمارے ایریا میں مسلمس کے بہت سارے دکانیں ہیں سویٹ شاپ یہ شاپ تو اکثر میں نے دیکھی ہوں کہ جب بھی وہ ناپ کے دیتے تھوڑا اس میں زیادہ ڈال کے دیتے ہیں کیونکہ یہ ان کو پتہ ہے نا کہ وہاں آخرت میں حساب لینا ہے الحمد جتنے مسلمانوں کے میں دکان میں گئی ہوں تو انہوں نے ہمیشہ زیادہ تول کے دیا ہے تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں کم نہیں کرتے اور ماشاء اللہ ان کے دکانوں میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کبھی کبھی جگہ بھی نہیں ملے کھڑے رہنے کے لیے ایسی برکتیں اللہ نے ڈالی ہوئی تو برکتیں اس سے آتی ہیں بہرحال شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے نماز کے بارے میں تانا دیا بولے کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی ہے اب دیکھیں نماز پہ آ جائیں کچھ دلیل ہے نہیں نا آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لوگ کیا کہتے کچھ ہو گیا تو کیا داڑھی رکھ کر ایسا کام کرتا ہے ارے داڑھی کا اور ایک کام کا کیا سوال کام تو دنیا کا کام کر رہا ہے تو بولتے داڑھی رکھ کے ایسا کام کر رہا ہے یا کیا بولتے مولوی ہو کے ایسا کرتا ہے اور الگ الگ دین کے بارے میں تانے ملیں گے دوسری چیز نہیں آپ کے پکڑیں گے دیکھیں گے دین کا شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی انہوں نے نماز کے بارے میں تانا دیا پتہ چلا کہ جو مسلمان نہیں ہوتا غیر مسلم جو ہوتے ہیں ان کے نزدیک مسلمانوں کی سب سے اہم عبادت نماز ہی ہے ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز ان کی بڑی عبادت ہے سب سے اہم عبادت بہرحال تو کیا تیری نماز یہی تجھے سکھاتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے اور اپنے مال میں جو بھی ہے اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف نہ کریں کمی نہیں کریں ہمارے باپ دادا بھی کمی کرتے تھے اور وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تھے تو ہم پہ وہی کر رہے ہیں باپ دادا سے ہی سیکھے تھے نا کہ ذرا وہ تول کے کم دو تاکہ فائدہ ہو ان کو فائدہ لگتا ہے حالانکہ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے جو میں نے اب بھی اگزامپل دی کہ ان کے دکانوں میں زیادہ برکتیں ہیں تو دنیا میں بھی دیکھ لو گے اس کو شعیب علیہ السلام نے فرمایا میں پیغمبر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں منع کروں میں اس کے مخالف کرنے لگوں میں نہیں یہ چاہتا میں ایک پیغمبر ہوں تو میں جو بول رہا ہوں اس کے خلاف کروں گا کیا تو یہ دائی دیکھو کیسا ہونا چاہیے جو دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں نا وہ پہلے خود عمل بھی کریں نہیں تو صرف لیکچر دینے سے کام نہیں بنے گا دوسروں کو لیکچر بڑے بڑے دے رہے لیکن خود سود بھی لے رہے اور دوسرے کام کر رہے دائی ایسا نہیں ہوتا دائی جو دوسروں کو بتا رہے ہیں وہ خود بھی ویسے عمل کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے دائی میں حسب طاقت تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں مجھے جتنی اللہ نے ہمت دی ہے میں اتنا کر لوں گا میرا بھروسہ اللہ پر ہے کیا تمہیں پتا نہیں کہ تم سے پہلے نو علیہ السلام کی قوم حود علیہ السلام کی قوم صول علیہ السلام کی قوم لوت علیہ السلام کی قوم یہ سب تباہ ہو چکی ہے تم جانتے ہو یہ سب تو کہنے لگے شعیب تیری باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کیا بات کر رہے ہیں تو ہم میں تو کمزور آدمی ہے ہم دیکھو کیسے اسٹرانگ ہے ہمارے پاس تج سے زیادہ ہے ہر چیز تیری برادری نہ ہوتی یہ لوگ کہہ رہے کہ تو ہمارے برادری میں خاندان میں نہیں ہوتا نا خاندانی برادری میں نہیں ہوتا تو ہم تجھے کب کا سنسار کر چکے ہوتے تجھے مار کے ختم کر دیے ہوتے کہ کسی اور برادری سے تعلق رکھتا تو تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا افسوس ہے تمہاری اس سمجھ پر کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے برادری کی وجہ سے اللہ کا خوف تو کھاؤ انتظار کرو دیکھتے ہیں کہ رسوا کن نذاب کس پر آتا ہے کیونکہ رسول جو آتا ہے وہ ڈرانے کے لیے بھی آیا ہے اور خوشخبری دینے کے لیے بھی آیا ہے تو ڈرائے انہوں نے پھر ہمارا عذاب آیا شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ساتھی بچ گئے اور ظالموں کو سخت چنگاڑ دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ کے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو مدین پر ویسے ہی پھٹکار ہے جیسے سمود پر پھٹکار تھی دونوں کا حال وہی ہوا چنگاڑ نے آ کے پکڑ لیا دھماکے نے آ کے پکڑ لیا پھر رکو نمبر نائن ہے آیات نمبر نائنٹی سکس سے لے کے ون ہنڈریڈ نائن تک جس میں تاریخ انبیاء کے ذکر سے مقصود عبرت ہے جو بھی انبیاء کے قصے سنائے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو ہم نے موسا علیہ السلام کو نشانیوں اور روشن دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا مگر فرعون کی درباریوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی اس کے ساتھ رہ گئے رسول کی پیروی نہیں کی بلکہ فرونیوں کی کی قیامت کے روز فرون اپنے گمراہ قوم کے آگے آگے ہوگا جو جس کی پیروی کرتا ہے نا قیامت کے دن اس کے پیچھے ہی جانے والا ہے سوچے کس کی کس کی پیروی کی جا رہی ہے وہ ان کے پیچھے ہی جائیں گے یہ گر گیا جہنم میں تو وہ بھی گر جائیں گے اور انہیں دوز میں لے جائے گا فرون کی جنہوں نے پیروی کی وہ فرون کے پیچھے پیچھے جا رہے اور اسی کے ساتھ دوک میں گر جائیں گے دوزک ایک بدترین ٹھکانا ہے بہت برا ٹھکانا جن آبادیوں کے یہ قصے بیان ہوئے ہیں ان میں سے بعض تو موجود ہیں بعض کی جڑیں کٹ چکی ہے ان کا نام و نشان نہیں اور اللہ نے بتایا بھی نہیں ان کے بارے میں جو ایسے مٹیں ان کی جو باڈی تھی مٹی بن گئی تمہارے پیر کے چپلوں کے نیچے آ رہی ہے ان کی مٹی جو بڑے بڑے تکبر کرنے والے تھے ایسے حال ہے ان کو کون پوچھنے والا بھی نہیں ان کے بارے میں ذکر تک نہیں ایسے بھی لوگ گزر چکے ہیں انہوں نے اپنے آپ پر خود ظلم کیے تھے ان کے معبود اللہ کے عذاب کے فیصلے کے بعد ان کا کچھ کام نہ کر سکے کام نہیں آئے یہ لوگ جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو ایسے ہی پکڑتا ہے اس کی پکڑ بڑی سخت ہے بہت سخت ان واقعات میں عذاب آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان واقعات کو پڑھے اس کو سمجھے قیامت اپنے وقت مقررہ سے آگے پیچھے نہیں آئے گی جب لکھا ہوا ہے اس وقت ہی آئے گی اس روز اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہ کر سکے گا آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دین کے خلاف تم بولتے ہو کل اجازت نہیں ہوگی اس روز کچھ بد بخت اور کچھ نیک بخت ہوں گے اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے بد بخت دو میں جائیں گے اور اس میں ان کا چینکھنا اور دہاڑنا ہوگا ظفیر اور شہیق ہوگا ظفیر اور شہید گدھے کی آواز آپ نے سنی شروعات کی آواز اور آخر کی آواز کیسی ہوتی ہے اریٹیٹنگ ہوتی ہے ہم اریٹیٹ ہو جاتے کب یہ آواز بند کرے گا شروعات اور آخر کی آواز نہیں سنے تو نیٹ پہ جا کے سنے چیک رہے چیک رہے چیک رہے چیکنا اور دہاڑنا یعنی جانوروں کی طرح ظفیر و شہید یا اللہ ان لوگوں میں بچہ شامل کرتا ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے امین اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے اور نیک بخت ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرتے امین اے پیغمبر یہ اپنے معبودوں کی بندگی کسی تجربے اور مشاہدے کے بنا پر نہیں کر رہے بلکہ باپ دادا کے اندھی تقلید پر کر رہے ہیں جو باپ دادا کرتے تھے وہی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسے کرتے تھے باپ دادا کیا صحیح تھے کیا ہاں اگر وہ صحیح ہے تو ان کی تقلید کرو جیسے ابراہیم علیہ السلام ان کی پیروی کی جا سکتی ہے اسماعیل علیہ السلام پیروی کر رہے ہیں پھر رکو نمبر دس ہے اور یہ سورہ ہود کا لاسٹ رکو آتا ہے اس میں ون ہنڈریڈ ٹین آیت سے ون ہنڈریڈ ٹوینٹی تھری آیت تک آئے گا جس میں پہلے اقوام کے انجام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں مشرقوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے اختلاف کیا جا رہا ہے اسی طرح کا اختلاف تورات کے بارے میں بھی کیا گیا تھا اور آج بھی کیا جا رہا ہے نا آج بھی دیکھیں قرآن کے بارے میں کتنے اختلافات کتنی باتیں لوگ بنا رہے ہیں مشرق بھی اہل کتاب بھی اگر ایک بات طے نہ ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کا فیصلہ کب کا چکا دیا ہوتا ان کو سب کو ختم کیا گیا ہوتا لیکن اللہ مولت دے رہا ہے یہ لوگ قرآن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا آپ اپنے ساتھیوں سمیت سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں استقامت حاصل کریں اسٹیٹ فاسٹ رہیں اب دیکھیں استقامت اگر صحیح عقیدے پر نہیں ہے کسی کی تو شرک میں انسان مبتلا ہو جائے گا اور اگر صحیح اعمال میں استقامت نہیں ہے تو وہ بدعت میں پھر مبتلا ہو جاتا ہے اور جس کے زندگی میں شرک اور بدعت آ جائے نا تو سمجھو اس کا ایمان چلا گیا اس لیے عقیدے میں بھی اعمال میں بھی ثابت قدم دکھاؤ ثابت قدم رہو ڈگمگاؤ نہیں اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکے جو بول رہے ہیں ان کی باتوں میں نہیں آؤ کیا کہہ رہے ہو اور دن کے دونوں دونوں یعنی صبح اور شام صبح اور شام اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کریں نماز پڑھنا یہ کیا ہے نیکی کے کاموں میں سے ہے تو اسی لیے اب نماز کی بات ہو رہی تھی پھر آگے یہ بیان کیا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں کیونکہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف کیے جاتے ہیں اسی لیے کہا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور آگے کہا کہ صبر بھی کرے اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا نیکی کرتے رہیں ہر نیکی لکھی جا رہی ہے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی ہر نیکی ضائع نہیں ہوگی اللہ ضائع نہیں کرے گا ہم تو کچھ چیزیں کرتے ہیں اور پھر بھول جاتا اچھا میں نے یہ بھی لکھی تھی یہ بھی کی تھی ہم بھول جاتے اللہ بولتا نہیں ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے پہلی قوموں میں ایسے اہل خیر کم ہی پیدا ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ لوگ اسلام میں مصروف ہو اور وہ انہیں ہلاک کرنے لگے کچھ لوگ اگر اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو اللہ ہلاک نہیں کرتا اللہ چاہتا تو سب کو سیدھے راستے پر قائم کر دیتا لیکن چوائس دی ہوئی ہے ٹیسٹ کے لیے لوگ اختلاف کرتے رہیں گے قیامت تک اختلافات ہوتے رہیں گے یہ نارمل بات ہے سوائے ان کے جن پر تیرے رب نے رحم فرمایا سیدھے راستے سے اختلاف کرنے والے جنوں اور انسانوں کو جہنم سے بھر دیا جائے گا اور آگے بھی کہیں آیت آئے گی جہنم پوچھے گی اور ہے حلم مزید ہے اور اتنی بھر جائے گی جہنم میں بہت زیادہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ پیغمبروں کے قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ آپ کا دل مضبوط ہو مضبوط بنانے کے لیے یہ ایک نفسیات کا ایک اصول ہے کہ کوئی آدمی اگر مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ یہ دیکھے کہ کچھ لوگ بھی مصیبت میں ہیں اور ہو سکتا ہے وہ مصیبت ان سے بھی زیادہ ہے یعنی جو ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ کسی اور مصیبت میں ہے تو وہ اپنی مصیبت کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے اس لیے امبیا کے مصیبت ہے نا ان کے واقعات کو پڑھو تمہاری مصیبت ہلکی لگنے لگے گی ہم سمجھتے کہ ہم پہ کتنا بڑا پہاڑ ہے بوجھ ہے ہاں تو یہ مصیبت جو ان پہ آئی تھی وہ کئی گنا بڑی تھی ہم سے اور یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ کیوں اللہ سمجھا رہا ہے کیوں بتا رہا ہے کس سے پیغمبروں کے تاکہ تمہیں حقیقت کا علم ہو صحیح کیا ہے وہ پتہ چلے اور ایمان والے نصیحت اور عبرت حاصل کریں ان قصوں سے ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دو کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں انجام کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں آسمان اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پہ بھروسہ رکھیں یہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اللہ کی عبادت اور اسی پہ توکل الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارے سورہ ہود کمپلیٹ ہو گئی اب سورہ یوسف یہ بارہ نمبر سورہ ہوتی ہے اس میں ٹویلو رکو ہے اور ون ہنڈریڈ الیون آیات آتے ہیں یوسف ایک رسول کا نام ہے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے اندر پورا بیان کیا گیا ہے کوئی بھی قصہ دیکھے تھوڑا تھوڑا تھوڑا یہاں وہاں آپ کو ملے گا لیکن یہ ایک سورہ ایسی ہے جس میں کنٹینیوس یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کو ملے گا اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عبرت انگیز زندگی کی کہانی ہے اور اس میں کئی ایک ہمیں سبق لینے کی چیزیں ملتی ہے بہت سارے اس میں اسباق ہے اور تعلیمات کا تذکرہ کیا گیا ہے پھر ان واقعات کی روشنی میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ قریب کفار مکہ مجبور ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ آجز ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے اسی طرح جو مکہ کے قریش ہے وہ بھی تمہارے سامنے فتح مکہ کے وقت پیش ہو جائیں گے فتح مکہ کے وقت کیا ہوا تھا سارے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے ان کے سامنے پیش ہو گئے فتح مکہ سے پہلے قریش کے مشرقین جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک کیا تھا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کیا تھا ویسا ہی سلوک حسد یہ ساری چیزیں آپ کو ملے گی یہ جو سورہ ہے وہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور آخری دور کیسا تھا بہت مشکل دور تھا جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناوز باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنائے تھے یا جلا وطن کرنے کا اور قائد کرنے کا بھی منصوبہ بنائے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جائے کہ غم نہ کرو پہلے جو نبی تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا رکو نمبر ون ہے آیات نمبر ون سے لے کے سکس تک جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اس کے بارے میں آتا ہے اس کتاب مبین کو ہم نے عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو ہم تمہیں ایک بہترین قصہ سناتے ہیں جس سے آپ واقف نہیں تھے لوگوں کو پتہ نہیں تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا ابا جان میں نے خواب میں گیارہ ستارے سورج اور چاند دیکھے ہیں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں باپ نے کہا بیٹے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا ورنہ تیرے لیے وہ کوئی بری تدبیر کریں گے اور بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اب اس سے کئی ایک ہمیں سبق ملتے اس بات سے ایک تو یہ کہ جب بھی آپ بچوں کو کسی چیز سے منع کریں کہ بیٹا یا بیٹی یہ چیز نہیں کرنا ہے جب منع کر رہے ہیں تو اس کی وجہ بتائے کہ کیوں آپ منع کریں اس میں کیا نقصان ہے وہ بتایا کریں کیا ریزن ہے یہ چیز نہیں کرنی چاہیے یہ ایک سبق ملتا ہے دوسری بات کہ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب بڑے منع کر رہے ہیں تو رک جائیں کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بچوں کے اچھے کے لیے منع کرتے ہیں وہ ایکسپریئنسڈ ہوتے ہیں نا تجربہ ہوتا ہے ان کو لیکن اگر بڑے یہ کہیں بچوں سے کہ اللہ کی نافرمانی کریں نافرمانی کے کام کرنے کہیں فرما برداری سے منع کریں تو پھر بچوں کو وہ بات نہیں سننی چاہیے مثلاً اگر کہیں نماز نہیں پڑھو ابھی پڑھائی بہت ہے نہیں سننا ہے یا روزے نہیں رکھو یا حجاب نہیں کرو لڑکیوں کو بول دیں تو وہ پھر نہیں سنی جائے گی نافرمانی کرنے کہیں فرما برداری سے منع کرے تو وہ نہیں سنا جائے گا یہ یاد رکھیں تیسری چیز بھائیوں کے درمیان شیطان پھوٹ ڈالتا ہے اسی لیے باپ نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ شیطان کھلا دشمن ہے یا حسد کی وجہ سے تم کو نقصان دیں گے اسی لیے یہاں پر کہا کہ کھلا دشمن ہے تو جو بھی آپس میں ہمارے جو فائٹس ہوتے ہیں بھائی بہنوں کے درمیان یا کسی کے ساتھ بھی انسانوں کے ساتھ تو وہ شیطان کے پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے ہوتے ہیں بہرحال کا یہ ایک سبق ہے لیکن یہ اتنا یاد رکھے اور فرمایا کہ تیرا رب تجھے چن لے گا یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نے خواب بتایا ہے اس کا مطلب تم نبی بننے والے ہو تم کو چن لے گا تجھے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم دے گا اور تجھ پر اور آل یعقوب پر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرح اپنی نعمتوں کو پوری کرے گا رکو نمبر ٹو ہے آیات نمبر سیون سے لے کے ٹوینٹی تک جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے اس کے بارے میں آتا ہے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی نشانیاں آپ کو ملے گی اس کے اندر واقعات یوں ہے کہ سوتیلے بھائیوں نے باہم مشورہ کیا جو یوسف علیہ السلام تھے ان کا سگا بھائی ایک تھا وہ بنیامین تھا باقی جو بھائی تھے وہ سارے سوتیلے بھائی تھے اور سوتیلے بھائیوں میں آپ کو پتہ ہی ہے کیسی حسد ہوتی ہے اور کیسے فائٹس ہوتے ہیں تو یہ جو سوتیلے بھائی وہ حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو ہمارے جو والد ہے بہت پیار کر ہے بہت محبت ہے تو سوتیلے بھائیوں نے ایک مشورہ کیا یوسف کو قتل کر دے یا کسی ایسے گہرے کنویں میں ڈال دے کہ کوئی قافلہ آئے گا ان کو نکال لے گا اور لے جائے گا اپنے ساتھ تو ہمارے والد سے ہم سے محبت کرنے لگیں گے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو دور چلا جاتا ہے نا اس کی محبت اور ہوتی ہے بہ نسبت قریب رہنے والے کے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں جب زیادہ قریب رہتے ہیں ان کو اتنی محبت نہیں کرتے لیکن جو بچہ دور ہے کہیں پڑھنے گیا ہوا ہے کچھ اور کام کے لیے گیا ہے اس سے جتنی محبت رہے گی وہ جو قریب بچہ ہے اس سے نہیں رہتی بہرحال وہ یہ طے کر کے باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے ابا جان آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں ہمارے ساتھ کھیلنے کودنے کے لیے بھیج دیں ہم اس کا خیال رکھیں گے کیونکہ یہ جنگل میں جاتے تھے نا کھیلنے ہم اس کی حفاظت کریں گے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ گے اور اسے کوئی بھیڑیا کے کھا جائے گا کیونکہ جنگل میں بھیڑیے وغیرہ آتے ہیں تو مجھے ڈر ہے میں کیسے بھیجوں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی کہ کبھی بھیڑیا لے کے گیا تم رننگ ریس میں اور دوسرے کھیل کود میں لگے ہوئے ہوں گے کہنے لگے یہ بھائی لوگ سوتےلے جو بھائی تھے کہ اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بڑے نکم میں چنانچہ یوسف علیہ السلام کو باپ کے پاس سے وہ لے گئے تو انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا دیا بان جگہ ایسی کنویں میں گرا دیا جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو ہم نے یوسف سے کہہ دیا اللہ نے وہی بھی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت یاد دلاؤ گے جتلاؤ گے کہ تم نے ایسا نہیں کیا تھا اور وہ بہت آگے آئے گا اینڈ جب قصہ ہوگا تب آئے گا یوسف علیہ السلام کہیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا نا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ یہ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کتنے چھوٹے تھے تب ہی بتا دیا کہ ایسا ایک وقت آئے گا اللہ نے بچپن میں ہی ان کو دلاسا دے دیا پھر آگے فرمایا اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اب ایک مفسر نے یہاں کہا ہے کہ یہ رات کو ہی کیوں آئے دن میں کیوں نہیں آئے وہ بتاتے ہیں کہ اگر دن میں آتے تو ان کے چہرے پر سے پتہ چل جاتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں اس لیے رات کے وقت آیا ویسے بھی رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا سمجھ میں نہیں آتا چہرے پر سے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے کون سچ کیونکہ چہرے سے پہچان لیتا ہے نا انسان جھٹ سے پہچانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے انسان تو رات کو آیا ایسا انہوں نے تبصرہ کیا ہے واللہ عالم اور کہنے لگے اے ہمارے ابا جان ہم کھیل کود میں مصروف تھے بزی تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا ہوا تھا ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب بھیڑیا آیا اور اس نے کھا لیا اس کو یہ بھائی جو تھے سوتیلے بھائی انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے آئے تھے اور اس اس قمیص پہ جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا دیے تھے یہ بتانے کے لیے کہ بھیڑیا نے کھا دیا کو یوسف کو اگر بھیڑیا کھا لے تو وہ شرٹ تو بھی اس کا جو قمیص ہے وہ کیسے ملتا بھیڑیا کے اس کا شرٹ نکال کے پھر کھا لے گا بچے کو کلو جو ہے نا وہ ہمیشہ انسان چھوڑ ہی دیتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے یہ بات بنا کے لائی ہے یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا یہ جھوٹ بول رہے ایک تو یہ بات کہ وہ شرٹ لے کے آئے وہ بڑی غلطی کی دوسری بات یعقوب علیہ السلام کو کیوں اتنا کانفیڈنس تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو مفسر نے لکھا ہے کہ ان کو یقین اس لیے تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب بتایا نا یعقوب علیہ السلام کو کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہوں تو یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نبی بننے والا ہے اور اس کی جب تک تعبیر پوری نہیں ہوگی تب تک یہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا تو کیسے ابھی مر سکتا ہے ابھی نہیں مر سکتا وہ زندہ ہے کہیں تو زندہ ہے اس لیے ان کو یقین تھا لہٰذا انہوں نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو کہا کہ رنجمیل صبر ہی بہتر ہے یعنی میں صبر کروں گا تم جو بول رہے ہو نا اچھا صبر کروں گا اللہ میرا مددگار ہے اب یہ بھی بہترین ایک بات یاد رکھیں ماں یا باپ ان کو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جب اس کا بچہ گم ہو جائے یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے وہی اگر بچہ کسی کا فوت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کچھ دن صدمہ ہو جاتا ہے برداشت کر لیتے ہیں پھر صبر آ جاتا ہے انسان نارمل بھی ہو جاتا ہے کئی ایک بار آپ نے دیکھے ہوں گے خاندانوں میں کئی ایک لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا صدمہ ہوا پھر بہت پریشان بھی تھے اس کے بعد برداشت کرنے کی طاقت آ گئی اور نارمل بھی ہو گئے لیکن اگر کسی کو پتہ چلے کہ اس کا بچہ زندہ ہے گم ہو گیا کہیں تو تو زندگی بھر کا صدمہ لگا ہوا رہتا ہے زندگی بھر پریشان کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا کس حال میں ہوگا کیا کھا رہا ہوگا اس کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہوں گے ابھی یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی ایک عورت نے مجھ سے ایک بات کی تھی کہ ان کی سگی ایک بہن اس کا چھوٹا سا بچہ پانچ سال سے بھی چھوٹا تھا تو کہیں گم ہو گیا تقریباً اس کو گم ہو کے تیس سال ہو گئے ہیں لیکن ملا نہیں ابھی تک تو وہ جو ماں ہے یعنی وہ جو بچے کی ماں یعنی اس کی جو بہن وہ کبھی بھی کہیں پہ بھی جب فقیروں کو دیکھتی ہیں سگنل کے پاس اور اس ایج والوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ میرا تو بچہ نہیں ہے وہی عمر والا دکھ رہا ہے ہر بار وہ جب بھی دیکھتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہی میرا بچہ ہو ہو سکتا ہے یہ میرا بچہ ہو ہو سکتا ہے یہ میرا بچہ ہو دیکھیں زندگی بھر اس کو صدمہ لگا ہوا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے گم ہو گیا ختم ہوا وہ نہیں پتہ ہے ہو سکتا ہے ختم بھی ہوا ہوگا لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ گم ہو گیا ہے تو زندگی بھر اس کو صدمہ لگا ہوا ہے کیا کیسے حال میں ہوگا کیا کر رہا ہوگا ہر بار وہ وہی دماغ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے سوچے گم ہونے والے بچے پھر ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو پانی لانے بھیجا اس نے کنویں میں ڈول ڈال دیا ڈول ڈالتے ہی دیکھتے آئے ہے کتنا خوبصورت بچہ نیچے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے وہ پکار اٹھا مبارک ہو مبارک ہو یہاں تو ایک لڑکا ہے وہ بھی خوبصورت لڑکا تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا کہ کہیں جا کے ہم اس کو بیچ دیں گے اور پیسہ کمائیں گے تھوڑی سی قیمت پہ بیچا ویلیو پتہ نہیں تھی نا کہ یہ انسان آگے نبی بننے والا ہے پھر رکو نمبر تھری ہے آیات نمبر ٹوینٹی ون سے لے کے ٹوینٹی نائن تک جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں قصہ آتا ہے ابھی یہ لوگ جو قافلے والے ہیں وہ مصر آ گئے عزیز مصر نے خرید لیا ابھی عزیز مصر اپنی بیوی کے پاس لے کے آئے یوسف علیہ السلام کو اور بیوی کو کہتے ہیں کہ اسے اچھی طرح سے رکھنا ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور کہتے ہیں کہ ان کو بچے بھی نہیں تھے اولاد نہیں تھیں یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں کیونکہ ہمیں بیٹا نہیں ہے نا اس طرح ہم نے مصر کی زمین میں یوسف علیہ السلام کو جگا دی وہاں پر ان کو ٹھکانہ مل گیا کہاں تھے اور کہاں پہنچے اللہ کو وہاں ہی پہنچانا تھا یہ سب اللہ کی تدبیر کے مطابق ہوا تھا اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں پوچھتے رہتے لوگ ایسا کیوں ہوا اس کے ساتھ ویسا کیوں ہوا ایک تدبیر کے مطابق ہوا جب یوسف علیہ السلام بھرپور جوانی کی حد تک پہنچے تو ان کو نبوت عطا کی گئی نبی بنے اور وہ جو عورت تھی جس کے گھر میں رہ رہے تھے عزیز مصر کی بیوی وہ عورت نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کو بدکاری کرنے کے لیے پھسلایا کیونکہ اتنی خوبصورت تھی اور پھر ایک دن اس نے پورے دروازے بند کر لیے سارے دروازے تاکہ بدکاری کر سکیں اور کہنے لگی ہے تلک آ جا آ جا بدکاری کرنے آ جا یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ کہ میں ایسا کام کروں بدکاری کا کام ایسے ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے وہ اس کی طرف بڑھی یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھی کہ بدکاری کرے زبردستی کرنے لگے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ عورت غیرت نہیں یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے اب یہاں نشانی کون سی نشانی دیکھے اس کے الگ الگ تفسیریں ملے گی ایک تو تفسیر میں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شکل صورت دیکھ لی اور پھر رک گئے کسی نے کہا کسی فرشتے کی شکل دیکھ لی اور کسی نے کہا کوئی ایسی تحریر لکھی ہوئی یعنی کچھ لکھا ہوا ان کو ملا پیپر یا کچھ اور چیز جس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ چیز نہیں کرو یہ کام نہیں کرو جس کی ممانعت تھی لیکن یہ جو ساری باتیں بتائی گئی ہے کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو بھی ہے جو کچھ نشانی جو بھی ہے وہ دیکھ لی اور رک گئے ورنہ وہ اگر نشانی نہیں دیکھتے تو وہ وہی کام کرتے ہیں آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑنے لگے اب یوسف علیہ السلام بھاگ رہے بھاگ رہے اور یہ عورت ان کے پیچھے بھاگ رہی اور اس نے اس عورت نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کی کمیز پھاڑ دی یہ الٹا ہو رہا ہے عورت پھاڑ رہی ہے آدمی کی کمیز زبردستی کرنے زنا کرنے کے لیے تو جب دروازے پہ لاسٹ دروازے پہ پہنچے تو وہاں پر عورت کا شوہر موجود تھا وہاں پر عورت کا شوہر آ گیا اسے دیکھتے ہی یہ عورت جو تھی عزیز مصر کی بیوی وہ جھٹ سے پلٹی کھا گئی گرگٹ کی طرح اور الٹا بولنے لگی بولتی کیا سزا ہے اس شخص کے لیے جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے یہ میرے اوپر زبردستی کر رہا تھا زنا کرنے والا تھا ایسا شخص جو ہے وہ قائد یا سخت سزا کا مستحق ہے بالکل پلٹ گئی اپنے شوہر کو دیکھ کے یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی میں نے نہیں پھنسایا اس نے پھنسانے کی کوشش کی اب سب کنفیوژن میں کو کون صحیح ہے یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے پھر عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کے گھر والوں میں سے ایک آدمی اس نے شہادت دی کہ ہم دیکھتے کہ اگر یوسف کا قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹا ہے نا تو یہ عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے جب شوہر نے یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو پھر اسے بات سمجھ میں آئی تو وہ کہنے لگا یہ سب عورتوں کی چالاکیاں ہیں ہیں تمہاری جو چالیں چالیں ہے کہنے لگے اے یوسف اس معاملے میں آپ جانے دیجیے اگنور کرے اس کو یا عورتیں ہوتی ہیں ایسی اسے ایراض کرے اور اے عورت تو اپنے قصوروں کی معافی مانگ تو ہی قصوروار ہے ٹو خطا کار ہے پھر رکو نمبر فور ہے آیات نمبر تھرٹی سے لے کے تھرٹی فائیو تک جس میں مصر کی عورتوں میں عزیز مصر کی بیوی کے چرچے ہونے لگے اس کے بارے میں ہے شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور محبت نے اس کو بے قابو کر دیا پاگل بن گئی ہے اس کے پیار میں محبت میں ایسے چرچا ہونے لگی شہر میں اس نے ان عورتوں کی باتیں سنی اس کو پتہ چلا عزیز مصر کی بیوی کو کہ یہ سب میرے بارے میں بول رہی ہیں تو سب کو بلایا جن عورتوں نے بات کی سب کو بلایا کہ میں ایک پارٹی رکھی ہوں انویٹیشن دیا اور ان کے لیے مہمان نوازی کی مجلس بھی اس نے سجائی اور کیا کیا ہر ایک کے سامنے پھل رکھ دیا اور ایک چھڑی رکھ دی تاکہ وہ کاٹ کے کھائے وہ پھل کو پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ ہی رہی تھی کاٹ کر کھا رہی تھی اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے نکلا یہاں سے پاس ہو جا جب ان عورتوں کی نگاہ جو ہے وہ یوسف علیہ السلام پہ پڑی کیونکہ اتنے خوبصورت دنگ رہ گئی ہے ہے یہ انسان کہ کوئی فرشتہ ہے اور اپنے ہاتھ ہی کاٹ بیٹھی وہ دیکھتی رہی ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ وہ سب عورتیں پکار اٹھی ہاشل اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پاکی یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے تو اب یہ سارا دیکھ کر عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی میں نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی کتنی بے غیرت عورت ہوگی ایسی باتیں کر رہی ہے کہ میں نے ہی اس کو پھنسانے کی کوشش کی تھی اب سمجھا کیوں پھنسا رہی تھی میں مگر یہ بچ نکلا اگر اس نے اب بھی میرا کہنا نہیں مانا میرے ساتھ بدکاری نہیں کی تو قید کیا جائے گا اور یہ قید ہی نہیں کیا جائے گا قید کر کے ذلیل بھی کیا جائے گا قیدی ہوگا تو ذلیل ہو جائے گا کتنی بے تھی ایک تک زنا کرنے کے لیے کہہ رہی ہے اور عورتوں کے سامنے سارے لوگوں کے سامنے بول رہی کتنی بے بےغرتی ہوگی اس عورت کی یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے قید ہی منظور ہے بہ نسبت اس کے اس کام کے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے اب یہ ہوا کہ صرف عزیز اینڈ کی بیوی ہی نہیں ساری عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی کہ ہمارے ساتھ بے بدکاری کر ساری عورتیں پیچھے پڑ گئی اتنا خوبصورت لڑکا یوسف علیہ السلام پریشان کہ میں قید میں رہنا پسند کرتا ہوں مجھے قیدی بنایا جائے اے اللہ اگر تو نے میری مدد نہ کی تو میں ان کے جال میں پھنس جاؤں گا اللہ سے مدد مانگی ایک بات پتہ چلتی کہ اگر کوئی جیل میں ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مجرم ہے کئی ایک بے قصور لوگ ہیں جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں اب یہ یوسف علیہ السلام کیا قصور تھا ان کی کوئی غلطی نہیں تھی غلطی تو ان عورتوں کی تھی تو یاد رکھے کوئی بھی جیل میں جاتا ہے جھٹ سے یہ نہیں کہیں مجری اس سے گیا کبھی کبھی بے قصوروں کو بھی لے کے جایا جاتا ہے اور ہے کتنے لوگ بے قصور پڑے ہوئے بہرحال پھر یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی تھی ان کی دعا قبول ہوئی وہ ان کے فریب سے بچ گئے اور ایک مدت تک کے لیے قید کر دیے گئے حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں پھر بھی قید قیدی بن گئے اس لیے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو لیا جائے اس کو قبول کیا جائے ابھی بڑا نقصان یہ عورتیں پھنسانے والی تھی بدکاری کرنے بول رہی تھی وہ بڑا نقصان تھا بہ نسبت قیدی بنا جائے پھر رکو نمبر فائیو ہے آیات نمبر تھرٹی سکس سے لے کے فورٹی ٹو تک جس میں قیدیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی قیدیوں کو جو دعویٰ کیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے دو غلام اور بھی ان کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے اور دو غلام بھی تھے ایک روز ان میں سے ایک نے یوسف علیہ السلام سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں ایک قیدی نے یہ خواب دیکھا کہ انگور نچوڑ رہا ہے کیونکہ یہ ساکی تھا بادشاہ کا شراب پلاتا تھا بادشاہ کو دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جو نان بھائی تھا اس نے یہ خواب دیکھا میرے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں تو دونوں نے کہا ہمیں ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں یوسف علیہ السلام کو یہ غیر مسلم کہہ رہے یہ جو قیدی تھے دونوں قیدی غیر مسلم تھے انہوں نے کہا تم اچھے آدمی دکھ رہے ہو اس کا مطلب مومن ہر ایک کے ساتھ اچھا رہے سب کے ساتھ اچھا سلوک کرے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو سب کے ساتھ اچھا رہے اپنے معاشرے کے لیے اچھے رہے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے رہے اور ایسے بن جائیں کہ غیر مسلم بھی تعریف کرنے لگے ایسا رویہ اختیار کریں یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کہی یہ غیر مسلموں نے یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں جلد تمہارا کھانا آنے سے پہلے ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا دعوت کا کام صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو دین کی طرف بلایا توحید کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اپنے بزرگ ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کر لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام باپ دادا تھے نا یوسف علیہ السلام کے تو ایسے باپ دادا جو صحیح راستے پہ ہیں ان کی پیروی کی جائے نہ کہ جو غلط راستے پہ تھے میں نے ان لوگوں کا راستہ اپنایا ہے اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے راستے پہ نہیں ہوں میں ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اے جیل کے ساتھیوں دیکھیں غیر مسلم کو کس طرح خطاب کرا ہے میرے جیل کے ساتھیوں تم خود ہی سوچو کہ بہت سارے متفرق الگ الگ رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے سوچنے کی بات ہے کہ ایک رب کو مانا جائے کہ بہت سارے رب جیسے ایک غلام اگر بہت سارے اس کے مالک ہوں تو کیا حال ہوگا اگر ایک ہی مالک ہے تو اس کا کام آسانی سے کر سکتا ہے نا تو جو بہت سارے رب ہے وہ بہتر ہے کہ ایک رب بہتر ہے ایک اللہ بہتر ہے جو سب پہ غالب ہے اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تمہارے باپ دادا ان کی پوجا کرتے تھے جب کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں اس نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا دین ہے مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے اب دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام نے جیل میں بھی خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے دعوے کا کام کیا دعوت دی نا ان کو وہ کافروں کو غیر مسلم تھے نا قیدی اس لیے یاد رکھے کہ جب بھی موقع ملے تو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے بلکہ دعوت کا کام کرنا چاہیے جو پروڈکٹیو کام ہے بہرحال پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے جیل کے میرے دونوں ساتھی ہوں تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو سولی پر چڑھایا جائے گا یعنی ایک کو سزا ہوگی اور ایک چھوٹ جائے گا یہ جو دونوں تھے ان کے اوپر الزام تھا کہ ان میں سے کسی نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہوئی ہے اس لیے ان کو قید کر کے رکھا گیا تھا کہ جب تک وہ کیس سالو نہیں ہوتا تب تک یہ وہاں پر رہیں گے جو نان بھائی تھا اس نے کوشش کی تھی زہر دینے کی تو اس کو سزا ہوگی یہ تعبیر تھی پھر جس کے متعلق خیال تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ چھوٹ جائے گا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے مالک سے میرا ذکر کرنا یعنی بادشاہ سے ذکر کرنا کہ یہ ایک بے قصور انسان جیل میں پڑا ہوا ہے تو ان کو رہا کر دو چھوڑ دو مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ مالک کے سامنے ذکر کرنا وہ بھول گیا بہرحال رکو نمبر سکس ہے آیات نمبر فورٹی تھری سے لے کے فورٹی نائن تک جس میں یوسف علیہ السلام نے جو خواب کی تعبیر بتائی جو بادشاہ نے خواب دیکھا تھا اس کے بارے میں آتا ہے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات موٹی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناج کی سات بالیاں یعنی کھوشے ہیں وہ ہری ہیں گرین ہیں اور دوسری سات خشک ہے ڈرائی ہو چکی ہیں تو بادشاہ نے اہل دربار سے اس خواب کی تعبیر پوچھی نجومیوں کو بلایا گیا کہ کیا بات ہو سکتی کیا ایسے خواب مجھے بار بار آ رہے تو وہ لوگ کہنے لگے یہ تو پریشان سے خواب ہے ان کو پتہ نہیں تھا یہ خواب کی تعبیر تو بولے پریشان سے خواب ہے تو جو قیدی تھا جو جیل سے رہا ہوا تھا اسے لمبی مدت کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی تو اس نے کہا کہ مجھے قید خانے بھیج دیجئے میں تعبیر پوچھ کے آتا ہوں کیونکہ اس کی بھی تعبیر یوسف علیہ السلام نے ہی بتائی تھی نا اور ہو بہ ہو ویسے ہی ہوا تھا تو اسے کانفیڈنس تھا کہ یہ جو بندہ ہے وہ صحیح بتائے گا تو اس نے اجازت لی اس کو اجازت دی گئی اس نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب بتایا اور کہا کہ اس کی ہمیں تعبیر بتائیں اب دیکھیں یوسف علیہ السلام اس کی اس بات پر ناراض بالکل بھی نہیں ہوئے کہ اس قیدی نے بادشاہ سے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا اس نے بادشاہ کو کیوں نہیں بتایا کہ ایک بے قصور انسان جیل میں پڑا ہوا ہے یوسف علیہ السلام نے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا اسے احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ اس نے کیوں نہیں پوچھا اگر یوسف علیہ السلام چاہتے نا تو اسے خواب کی تعبیر بتاتے ہی نہیں کیونکہ اس نے بھی تو یوسف علیہ السلام کی مدد نہیں کی تھی نا لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی اس کے بارے میں سوال نہیں کیا اور پھر تعبیر بتانا شروع کیا یہ ہوتے ہیں نبی یہ ہوتا ہے ان کا اخلاق اور ہمارا اخلاق کیسا ہے بہرحال یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے کہا کہ سات سال تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے یہ جو گرین ڈیز ہے گرینری جو بتائی گئی نا خواب کے اندر جو سات بالیاں ہری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سات برس تک سات سال تک تم لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے تو اس دوران کیا کرنا اسی دوران جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے اتنا حصہ جو تمہاری خوراک کے تمہارے کھانے کے کام آئے اتنی ہی نکالو سب کے سب نہیں نکالنی ہے ورنہ کیا ہوتا ہے جب وہ ہسک کے اندر سے دانے نکالے جاتے ہیں تو چانسز زیادہ ہوتے جلدی خراب ہونے کے اناج کے اس لیے اگر اس کو بالیوں کے اندر ہی رکھا جائے تو جلدی خراب نہیں ہوتے اس لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کو وہ دانوں کو کھوشے کے اندر ہی رکھا جائے بس جتنا ضرورت ہے کھانے کے لیے سب کے لیے جتنی ضرورت کی چیز ہے اتنا ہی نکالنے کے لیے کہا اور انہوں نے کہا کہ باقی کو ان کی بالیوں میں ہی رہنے دو اس میں سے نہیں نکالو اور یہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بڑی بڑی پیٹیوں میں اس طرح سے رکھا جاتا تھا مجھے یاد ہے میرے بچپن میں میرے نانا کے گھر یہ سب چیزیں ہوتی تھیں کھیتی باڑیاں تو پوری ایسی بڑی کے بڑی پیٹیاں وہ ایک ایک سال اس میں کھوشے کے اندر ہی رکھتے تھے جتنا چاہے اتنا وہ نکال لیتے تھے اور پھر وہ سارے جو نوکر چاکر رہتے تھے وہ سارے مل کے اس کے ہسک نکال کے وہ الگ کر دیتے تھے جتنا ایک سال یا چھ مہینے ضرورت ہے وہ نکال لیتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا جو بالیوں کے اندر رہ جاتا تھا اس سے وہ خراب نہیں ہوتا تھا پیکنگ ہے اس کی وجہ سے اب دیکھیں اس سے ایک بات سمجھے کہ اللہ جب ہمیں کوئی چیز دیتا ہے وہ کیسے دیتا ہے پیکنگ کر کے اللہ جو ہمیں دے رہا ہے ہر چیز پیک کر کے دے رہا ہے جس میں کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی اب پیکنگ میں دیکھیں دیکھیں انار دیکھیں اس کی پیکنگ دیکھیں کیسی پیکنگ ہے ایک ایک دانوں کی پیکنگ دیکھیں کھول کے کبھی کیا آپ نے گیہوں کی پیکنگ کیلے کی پیکنگ کیلے کو اوپن کرتے خراب ہو جاتا ہے تو ایسے پیک کر کے دیا ہوا ہے اگر ہمیں انار اور سنترا تو چھوڑو کیلا بھی اگر پیک کرنے کوئی دے تو ہم کہیں نہ کہیں سوراخ گرا کے رکھ دے اللہ ایک ایک چیز پیک کر کے دے رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کی عبادت کیسے کر رہے ہیں ہاں؟ اس میں اتنی ملاوٹیں اتنی ملاوٹیں اس میں ریا کاری بھی ہے حرام کی آمیزش بھی ہے غفلت کتنی نماز میں ہی دیکھیں غفلت کتنی کرتے کتنی ملاوٹیں اللہ تو ایک ایک چیز پیک کر کے گرا ہم کیسی عبادت کر رہے حقیر سی عبادت بہرحال آگے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں کہا کہ پھر سات برس قحط سالی کے آئیں گے سالی ہوگی اس زمانے میں وہ غلہ کام آئے گا جو تم نے پیک کر کے رکھا ہوا ہے وہ پھر تمہارے کام آنے والا ہے اس لیے وہ پیک کر کے رکھنے بولا ہوا ہے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے انہیں یعنی جو پیک کر کے ہے اندر بالیوں کے اندر ہس کے اندر وہ صرف آپ کے کام آنے والا ہے اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی پھر ہوگی بارش اور اس میں لوگ رس نچوڑیں گے یعنی فروٹس کے رس یا آئل جو بھی ہے وہ رس نچوڑیں گے اب دیکھیں یہاں پر یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ اس کا حل بھی بتا دیا سولوشن بتا دیا اس کا علاج کیا ہے وہ بھی بتا دیا تعبیر کے ساتھ ساتھ سولوشن بھی اس کا حل کیا ہے پھر رکو نمبر سیون آیات نمبر ففٹی سے لے کے ففٹی سیون تک جس میں حضرت یوسف علیہ السلام شاہی خزانے کے سربراہ بنے اس کے بارے میں آتا ہے جو قیدی تھا وہ جا کے بادشاہ کو سنا دیا کہ یہ تعبیر وہ شخص کہہ رہا ہے یعنی یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو بادشاہ وہ تعبیر سن کر بہت متاثر ہوا کہ اتنے لوگ مجھے کچھ بتائے ہی نہیں اور اسے پتہ ہے یعنی یہ علم والا انسان دکھ رہا ہے اس نے کہا بادشاہ نے کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ کیونکہ کام کا بندہ ہے جب قاصد گیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے مالک سے کہو پہلے ان عورتوں کا معاملہ صاف ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا پہلے معاملہ صاف کرو تب میں اس جیل سے نکلوں گا اگر یوسف علیہ السلام کے بدلے کوئی اور انسان ہوتا تو تو فوراً نکل جاتا کتنے سال سے بنا وجہ قید خانے میں پڑے ہوئے ہیں پھر بھی بول رہے ہیں کہ پہلے وہ معاملہ صاف کرو کلیئر کرو پھر بادشاہ نے عدالت لگائی اور وہ عورتوں کو بھی بلایا ان سے پوچھ تاچھ کی تو عورتوں نے کہا ہاش للہ اللہ کے پناہ ہم نے تو اس میں کوئی برائی دیکھی ہی نہیں کچھ بھی برائی نہیں اس کے اندر اور عزیز مصر کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب حق کھل چکا ہنس ہنسا اس نے ورڈ یوز کیا ہنس ہنسا یہ نہیں جیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہم جو بولتے ہیں نا بالکل کلیئر ہو چکی ہے بات واقعی وہ سچا ہے میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی میں خطا کار تھی وہ خطا کار نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز مصر کو یقین ہو جائے کہ میں نے پیٹ کے پیچھے اس کے امانت میں خیانت نہیں کی کیونکہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے امانت ہے نا میں کیسے خیانت کروں ایک غلام جو ہوتا ہے یا نوکر جو ہوتا ہے وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے تو یہ بات مجھے اسے بتانی تھی اور یہ بھی ہے ایک بات کہ نبی جو ہوتا ہے نا کیونکہ یوسف علیہ السلام نبی تھے تو جو نبی ہوتا ہے وہ امت کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس لیے اس کا معاملہ کلیئر ہونا چاہیے لوگوں کے لیے ورنہ کوئی سننے والا نہیں کہیں گے کہ اس کا ہم کیوں سنیں دیکھے اس نے کیا بدکاری کی تھی کسی عورت کے ساتھ تو کیسے لوگ سنتے نبی کبھی خیانت کرنے والا نہیں ہوتا تو وہ کلیئر کرنے کے لیے یہ سارا جو واقعہ ہوا انہوں نے پہلے کلیئر کرایا پھر کہا کہ میں جیل سے رہا ہونے کے لیے تیار ہوں الحمد للہ رب العالمین یہاں پر ہمارا بارہواں پارہ کمپلیٹ ہو گیا ٹویلتھ الحمد للہ رب العالمین